www.attableek.com The Reviver of Iman ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا میرے محترم دوست اردو اللہ جب جلال و منا والوں نے اس دنیا کے اندر دو طرح کی مایا بنائی ہے ایک مایا تو ہے چیزوں کی دوسری مایا ہے اعمال کی اعمال کی مایا انسان کے اندر سے تیار ہوتی ہے انسان کی مشین سے اعمال کی مایا بنتی ہے اور اس کائنات کی مشین سے چیزوں کی مایا بنتی ہے ایک مایا انسان کے اندر بنتی ہے ایک مایا انسان کے باہر بنتی ہے اور سبب جو ہے وہ انسان کی محنت ہے جب انسان محنت کرتا ہے تو دو طرح کی مایا بنتی ہے ایک اندر بنتی ہے ایک باہر بنتی ہے باہر بنتی ہے چیزیں اور اندر بنتے ہیں آمان انسان کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ نے انسان کے اندر کی مایا کے ساتھ رکھا ہے باہر کی مایا کے ساتھ کامیابی ناکامی کا تعلق نہیں رکھا باہر کی مایا کم ہو یا زیادہ اگر اندر کی مایا بن گئی تو اللہ کامیاب کریں گے اگر انسان کے اندر ایمان بنا امان بنے اخلاص بنا اچائی بنی امانت داری بنی غربا پروری بنی عبادت بنی تو اندر ایمایا مایا بن گئی تو یہ آدمی اگر کچے مکان میں ہو یا پکے مکان میں ہو کالا ہو یا گورا ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر حال میں کامیاب ہوگا اور اگر آدمی کے اندر کی مایا بگڑ گئی اور اس کے اندر خیانت بنی اس میں ظلم بنا اس میں چوری بنی دھوکہ بنا امن بنا اس کے اندر غفلت بنی جہالت بنی تو یہ انسان ناکام ہوگا چاہے اس کے پاس باہر کی مایا بہت سی ہو فرون قارون حامان کے پاس باہر کی مایا بہت سی تھی اندر کی مایا بگڑ گئی تباہ برباد ہو گئے اور اکثر و بیشتر دیا کے رام الحمد السلام کے پاس باہر کی مایا بہت تھوڑی تھی ان کے ماننے والوں کے پاس بھی باہر کی مایا تھوڑی تھی لیکن ان کے اندر کی مایا بن گئی تو اللہ نے انہیں کامیاب کیا باہر کی جو مایا ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور اندر کی جو مایا ہے وہ باقی رہنے والی ہے اچھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آمار میں بھی تاثیر رکھی ہے اچھے عمل کی اچھی تاثیر ہوگی اور برے عمل کی بری تاثیر ہوگی شہد کی طبیعت یہ ہے کہ میں میٹھا ہو نمک سے کھارا ہوگا آگ سے گرمی ملے گی برف سے ٹھنڈک ہوگی یہ اللہ نے خاصیت دے رکھی آج سے ایک ہزار سال پہلے بھی شاید میٹھا تھا آج بھی میٹھا ہے اس وقت نمک کھا رہا تھا آج بھی کھا رہا ہے فرق نہیں آیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے اور اس کو قرآن نے بتایا نماز کی تاثیر بتائی ہے برائیوں سے رکنا اور کامیابی کا ملنا لندن دینا ہوں سلا خاشر ہوگی نماز پر کامیابی کا وعدہ چیزوں کی خاصیت انسان کا تجربہ ہے اور اعمال کی خاصیت خدائی وعدہ ہے خدائی وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا نماز پر کامیابی کا وعدہ یہ اللہ کا ہے روزے پر تقوی کا وعدہ کتب علیکم شیام کما اللہ علی کو لال قبلکم تک تتقون ذکر الہی پر اطمینان کا وعدہ اللہ علی ذکر اللہ تطمئن اگر انسان میں تقوع ہے تو اللہ کے کئی وعدے ایک وعدہ تو یہ ہے ممت تک اللہ یا جو اللہ مخرج ہوئے جو خوبی سنا یا تصدیق جس آدمی میں اللہ کا تقوی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے مہموں و گمان نہ ہو اور اللہ اس کے لیے راستہ کر دے گا مجھے ابھی مسائل سلجھ جائیں گے تقوی سے اتنا بڑا پرابلم ہو اللہ تعالیٰ تقوی والے اس پرابلم کو ٹھیک کر دے گا اور روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے مہم و گمان نہ ہو یہ اللہ کا وعدہ ہے تقوی میں یہ دو وعدے ہو گئے تیسرا وعدہ خدا کا یہ ہے کہ ممت تک اللہ یا جو آدمی اللہ کا تکما اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتے والے کا کام آسان ہو جاتا چوتھا وعدہ اللہ تعالیٰ کا برکت کا ہے ملو ان آنند پورا آنند لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض اگر یہ ایمان والے اور تقوی والے بستی والے ایمان والے تقوی والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے برکتیں نازل کر برکت کا بھی وعدہ ہے اور تقوی پر اللہ کی مدد کا بھی وعدہ ہے مرائن تصویر ہوا تب تک میا تم مل بور ہی مذا یوم بھی تم رب بھی صبر ہو تقوا ہو تو اللہ تعالیٰ مدد تقوی پر مدد کا وعدہ اچھا اسی طرح پورے قرآن میں وعدے پھیلے ہوئے ہیں بعض دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائی کہ اگر وہ دعا مانگو تو قرضہ ادا ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ دعا مانگ لو تو قرضہ ادا ہو جائے گا اللہ مکینی میں ہدارے کا ہرانے کا فتح کا وہ کا کہ اگر صبح کے وقت میں وہ پڑھی جائے تو شام تک کے اچانک کے حادثوں سے آدمی محفوظ رہے گا دعائیں ابھی دردہ اگر صبح کے وقت پڑھی گئی تو شام تک کے اچانک کے حادثوں سے آدمی محفوظ رہے گا تو ایسی بہت سی دعائیں ہیں میں تو ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ جیسے چیزوں میں خدا نے خاصیت رکھی ہے ویسے اعمال میں خدا نے خاصیت رکھی ہے لیکن چیزوں کی خاصیت انسان کا تجربہ ہے انسان کے تجربے کے خلاف ہو سکتا ہے آگ ہمیشہ جلاتی ہے لیکن اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آگ نے نہیں جلایا پانی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈبوے لیکن اللہ تعالیٰ نے سعد ابن ابھی بقا کر اللہ تعالیٰ نے قصے میں پانی موجود ہے لیکن ڈبو نہیں سکا زہر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مارے لیکن حضرت خالد نے ولید نے زہر پیا اور نہیں مارے تو چیزوں کی خاصیت کبھی کبھی چیزوں سے جدا ہو سکتی ہے کیونکہ انسان کا تجربہ ہے اس کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن اعمال کی خاصیت اعمال سے جدا نہیں ہو سکتی کیونکہ اعمال کی خاصیت خدا ہی وعدہ ہے اور اللہ جو ہے جھوٹی بول کر والا خلاف ہی نہیں کرتے ممن اسلق من اللہ قیلا ممن اسلق من اللہ حدیثہ ان اللہ لا المیعاد تو جو عمل پایا جائے گا اس کی خاصیت کا پایا جانا ضروری ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی نماز پڑھے اسے کامیابی نہ ملے اگر آدمی نے نماز پڑھی اور کامیابی نہ ملی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا چھٹی بولتا تو خدا میں نماز پر کامیابی دوں گا اعلان ہو رہا ہے اور سے اعلان ہو رہا ہے میناروں پر سے حیا صلاح ایا آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ کامیابی کی طرف خدا کی طرف سے اعلان ہے تقوا ہے تو اس کے ساتھ روزی طے ہے کہ ملے گی کیونکہ خدا کے وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر ایک کھٹک آپ حضرات کو یہ ہو رہی ہوگی ہم پر حقوق بھی آتے ہیں کہ قرضے کی ادائیگی کی دعا میں نے پڑھی اور اتنے سال سے میں پڑھ رہا ہوں میم قرضہ میرا ادا ہونے کے بجائے اور بڑھ رہا اور یہ آپ ذرا بھی ادب اور احترام میں خاموش بیٹھے ہیں لیکن اندر ہی اندر یہ بات کی ہوتی رہتی ہے میں نے نماز پڑھی تھی اور میں نے مانگا تھا اور میرے کو نہیں ملا تھا اس قسم کی چیزیں آتی ہیں کہ عمل پایا گیا اور اس کی خاصیت اور تاثیر نہ پائی گئی اس کے بارے میں میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اور حدیث میں جو اعمال پر خدائی وعدے ہیں یہ وعدے ان اعمال پر ہیں جو حقیقت عمل ہو عمل کے ڈھانچے پر خدا کا وعدہ نہیں خالی عمل کی باڈی پر خدا کا وعدہ نہیں بلکہ اس کے اندر کا کرنٹ بھی ہونا چاہیے سچ مچ وہ عمل ہو تو خدا کا وعدہ ہے چیزوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھینس سے دودھ ملتا ہے گھی ملتا ہے مکھن ملتا ہے دہی ملتی ہے بھینس سے نسل آگے چلتی ہے یہ ہم سب زمانوں پر ہے ہماری لیکن کون سی بھینس جو زندہ ہو اور تندرست ہو تب ہوگا اور اگر بیمار بریل سی بھینس ہے اس سے دودھ گھی وغیرہ نہیں ملتا یا اگر مری ہوئی بھینس ہے اس میں جان نکل گئی تو پھر اس سے دودھ گھی نہیں ملتا تو اسی طرح نماز اگر مردہ نماز ہو جان نہ ہو تو اس پر خدا کا وعدہ نہیں اعمال کا صرف ڈھانچہ ہو صورت ہو صرف حقیقت نہ ہو تو خدا کا وعدہ نہیں اللہ کا وعدہ رسول کریم صلی اللہ وسلم کا وعدہ ان اعمال پر ہے کہ جو حقیقت عمل صرف عمل کا ڈھانچہ جاندار عمل اچھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمل جاندار بنے گئے سے زمانے میں تو لوگوں نے عمل کیا اور اللہ نے والا برا کر دیا جہاں جو پرابلم کوئی پریشانی اور اس کے بالمقابل جو عمل تھا وہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرما دیا میدان جنگ میں مسلمان ہارنے لگے تو ان لوگوں نے بیٹھ کر سوچا بڑوں نے کہ بھائی ہم ہار کیوں رہے جبکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ کی جماعت غالب آتی ہے اللہ اللہ حزب اللہ غالبون بھی ہے مسلم بھی ہے تو اللہ کا تو وعدہ ہے کہ ہم تو اللہ کی جماعت ہے مسلمان جو ہے وہ اللہ کی جماعت پہ اس کو تو غالب آنا چاہیے جیتنا چاہیے بہار کیوں رہا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی تعداد تھوڑی ہے تو چلو تعداد بڑھا لوں انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی ہمارے اندر جو غلبہ نہیں مل رہا تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں تو فرق آیا ہے مسلمان کو جیسا ہونا چاہیے ویسا اگر ہے تو تو برابر غلبہ لیکن اگر کمزوری آ گئی عمل کے اندر کوئی فرق آ گیا تو خدا کا وعدہ نہیں لیکن عہد کے اندر بدر میں تو مدد آئی عہد میں بھی آئی لیکن درمیان میں کوئی کمزوری پیدا ہو گئی عہد میں مال کی طرف نگاہ چلی گئی وہ جو کے اوپر چند پچاس تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں تم ٹھہر جانا تاکہ پیچھے سے آ کر حملہ نہ ہو جا تین طرف سے عہد کا پہاڑ کا تھا چوتھی طرف تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا تھا کہ یہاں سے تم نگرانی کرنا پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے نیچے جنگ شروع ہو گئی مسلمان جنگ جیتنے لگے اور کافی جو ہے مال چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگے اب یہ مال جو ہے یہ حلال مال ہے اس کا نام ہے مال غنیمت اور قرآن میں حدیث میں بہت بہترین پاکیزہ حلال مال ہے اوپر جو لوگ تھے انہوں نے اعلان کیا یا قوم الغنی اے لوگوں دیکھو ہمارے غنی یعنی کوئی سود کا پیسہ نہیں تھا رشوت کا نہیں تھا آرام کا نہیں تھا حلال کا تھا چلو حملے میں نگاہ گئی اور میری بات کو یاد رکھنا زندگی بھر کے لیے جہاں اللہ سے نگاہ ہٹ کے غیر کی طرف جائے گی تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی اللہ کی مدد کے آنے کا گر اور اللہ کی مدد کے آنے کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہو کہ اللہ کے شوا پر وہ یقین ہو ذرا بھی اللہ کے غیر کا یقین دن میں نہ رہے بس پھر اللہ کی مدد آ ایک تو شرک یہ ہے کہ بتوں کا یقین ہو تو شرک حقیقی ہے اس میں آدمی ہمیشہ جہنم میں جائے گا تو میں یقین تو دلوں سے نکل چکا اللہ کا فضل ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن بھوتوں کا یقین جیسے نکلا اس کے ساتھ پھر دکانوں میں یقین آیا کھیتوں میں یقین آیا ایٹویات پہ یقین آیا اس یقین پر بھی خدا کی مدد ملتی ہے اس یقین کو بھی نکالنا دکان اور کھیت روپے پیسے سونے چاندی کے یقین کو بھی دل سے نکالنا تب ہے ایمان پکا اور اس ایمان پر خدائی وادے اور اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں مشکل مسئلہ یہ ہے کہ یقین خدا کا ہے اس کے ساتھ پیسے پر بھی یقین ہے بس اس نے اللہ کی مدد کو روک دیا پیسے کا یقین بھی نکل جائے کاروبار کا دکان کا کھیت کا یقین بھی نکل جائے یوں زبان سے آدمی کہہ دے کہ مانی صاحب میرے دل میں تو بس اللہ کا یقین ہے میرے دل میں تو پیسے کا یقین نہیں ہے تو خالی زبان سے کہنے سے بات نہیں چلتی یا پھر اللہ امتحان لیتے ہیں اور امتحان جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ حکم دیتے ہیں اب وہ حکم جو ہے اس کے پورا کرنے میں بعض مرتبہ پیسہ کم ہو جاتا ہے تو آدمی کا یقین اگر پیسے پر ہے تو وہ پیسے کی کمی کو برداشت نہیں کرتا اور حکم توڑ دیتا ہے سمجھو گے اس کا یقین پیسے پر خدا پر یقین ہے تو پیسہ کم ہو جائے حکم کو پورا کرنے میں تو پرواہ نہیں کرے گا ان کا پیسہ تو کم ہو گیا خدا کی طاقت تو میرے ساتھ ہے وہ میری زندگی بنانے پر آئے گا تو تھوڑے پیسوں میں بھی زندگی بنا دے گا اور وہ اگر زندگی بگاڑنے پر آئے گا تو زیادہ پیسوں میں زندگی بگاڑ دے گا وہ ہر کام اپنا قدرت سے کرتا ہے قارون فرعون کی زندگی ملک مال میں بگاڑ کے بتائی اور جب زندگی بنانے پر آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی جیل خانے میں بنا کے بتا دی تمہیں اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بناتا ہے بگاڑتا ہے اپنی قدرت کے ساتھ دنیا کے اندر کی چیزوں کا وہ محتاج ہی نہیں یہ یقین جس کا بنا ہوتا ہے تو وہ حکم خدا کا پورا کرنے میں پرواہ نہیں کرتا چیزوں کی کمی کی چیزیں کم ہو جائیں جان چلی جائے مال چلا جائے جو کچھ ہو جائے میرے کو حکم نہیں توڑنا حکم ٹوٹتا ہے جب غیر کا یقین دل میں آتا ہے تو عہد میں یہ ہوا کہ نگاہ جو تھی وہ مال پر گئی یا قوم الغنیمہ اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تین کمزوریاں پیدا ہوں ایک کمزوری تو یہ پیدا ہوئی کہ رائے میں لوگ کمزور ہو گئے رائے میں کمزور ہو گئے رائے کیا بنی میاں نیچے اترو اور مان ہے یہ رائے کی کمزوری سر کریم دن سب تو ٹھہرا کر گئے تھے بھائی نہیں ٹھہرے رہنا یہاں تک آتا ہے کتابوں میں کہ یہ فرمایا کہ اگر نیچے ہماری بوٹیاں بن جائیں تو بھی تم یہاں سے مت لیکن وہ جو مال کی طرف نگاہ گئی تو فوراً رائے کمزور ہو گئی اور اترنے کا ارادہ کیا امیر نے روکا عبداللہ میں جبیر جو تھے امیر تھے زبیر نہیں جبیر انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی نے منع کیا رک جاؤ آپس میں تناؤ ہو گیا جن کے ذہن میں یہ تھا کہ مان لو انہوں نے کہا واہ اللہ کے نبی نے جو ہم کو یہاں رکنے کے لیے کہا تھا وہ تو جیتنے تک کے لیے کہا تھا تم جیت گئے حکم پورا ہو گیا حکم کا بات ہم حکم تھوڑی توڑ تو جیت گئے ہم تو رائےوں کے اندر کشاکش ہوئی رائےوں کا اختلاف بری بات نہیں دلوں کے اندر اختلاف آ جائے یہ بری بات میں وہاں وہ آشائی تو اور تیسری کمزوری یہ پیدا ہو گئی کہ بات نہیں مانی تھا وہ اتر گئے یہ تین کمزوریاں پیدا ہوئی جب مال کی طرف نگاہ گئی جہاں غیر کی طرف نگاہ جائے گی تو پھر آدمی کے اندر کمزوری آ جائے گی ہر لائن میں کے اندر یہی بتایا بدر میں بات نہیں تھی بدر میں باوجود کے ساتھ جو سامان کم تھا تعداد بھی کم تھی لیکن دلوں کے اندر یقین خدا کی ذات پر تھا غیر کے اوپر نگاہ نہیں تھی اللہ تعالیٰ جو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو کئی لائنیں ہیں خدا کی آزمائش کی تیرہ سال تک تو مکہ مکرمہ میں دعوت کے ساتھ قربانی دیتے رہے یقین خدا برایا اب اللہ تعالی مدینے میں لے گئے اب اس یقین کا امتحان کئی مرتبہ لیا لیکن تین مرتبہ بڑے بڑے امتحان ہوئے پہلا امتحان بدر میں ہوا کہ جتنا ساز و سامان اور اسباب اور وسائل تھے وہ اللہ نے دشمنوں کو دے دی مدر میں ذرا دھیان سے سننا اور جس کو نیند آتی ہے ذرا جگہ بھی دینا میں تو نظام کرتا میں ذرا تین کام ہیں اٹھنے والے کو بٹھانا سونے والوں کو جگانا اور دھیان سے سننا یہ سارے مجمے کا کام خالی بولنے والے کا نہیں اٹھنے والے کو بٹھانا سونے والے کو جگانا اور دھیان سے سننا یہ تین کام بیٹھ کر آپ کو کرنے ہیں اتنا دھیان سے مت سنو کہ پانچ میں تمہاری جیب کر گئی تمہیں بتا ہی نہیں ہزاروں روپے خرچ کر کے آدمی آیا اور غائب ہو گیا سو گیا تو غائب ہو گیا جس نے سویا اس نے کھویا جس نے جاگا اس نے پایا مثلا مشہور ہے سوتے کی سوتے کا اور جاتی کی کٹیا مثلا مشہور ہے اس کی تشریح میں نہیں کرتا تو تیرہ سال تک بھی یقین سی مدینہ منورہ میں امتحان بدر میں پہلا امتحان ہوا یہ سارے اسباب اور وسائل تو اللہ نے دشمنوں کو دے دیے سارا ساز و سامان ان کے ہاتھ میں اب بیان کا قافلہ بھی مکے پہنچ گیا پوری تیاری کے ساتھ نو سو آدمی ایک ہزار آدمی بدر میں آ گئے ڈھول باجوں کے ساتھ اور گانوں کے ساتھ بدر میں آ کر پوری تیاری پر یہاں مسلمانوں کو خدا نے تیاری کرنی ہی نہیں دی خدا کی شان ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے بہت بڑا سامان لے کر نکلا مکے کی طرف یہ مکے والوں نے بھیجا تھا اور مکے کا ہر مرد ہر اور شیئر ہولڈر تھے اس کے اندر اور کروڑوں کا سامان تھا اور جنگ کی پوری تیاری تھی کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو مسلمانوں کو بہت ستایا لیکن ختم نہیں کر سکے پلان بھی بنا تھا رسول کریم صدر کو شہید کرنے کا لیکن نہیں ہوا مدینے والوں نے ٹھکانا دیا تو مدینے والوں نے دھمکی دی مکے والوں نے دیکھو تم نے ٹھکانا تو دیا ہے لیکن ہم حملہ کریں گے تم پر باقاعدہ خطوط پہنچے تھے اور اسی کی تیاری میں مل کے شام کا قافلہ گیا تھا جب مکہ مکرمہ کی زندگی میں مدینہ منورہ کی زندگی میں فرق تھا مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہہ دیا تھا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 اللہ ہے کرنے والا اس کے کرنے کا ضابطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ آواز اٹھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارا تو ایک ہے ہمارے تین سو ساٹھ ہے تو تمہارا ایک اکیلا ہمارے تین سو ساٹھ کا مقابلہ کیسے کرے گا یہ انہوں نے کہا اجال الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء مهجاب سارے معبودوں کو چھوڑ کر تمہیں ایک تو پکڑ لیا ایک سے کیا ہوگا ون تل کل ملا مین ہوں انیم شو اشمیر والا آدھی ہاتھی ہوں ان شاید تو صحابہ کی طرف سے جواب تھا صحابہ کی طرف سے جواب تھا کہ بھائی تمہارے تو ہے بے شک تین سو ساٹھ ہمارا ہے ایک اکیلا لیکن تمہارے تین سو ساٹھ اتنے کچے اتنے کمزور ہیں کہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے اور بنی بنائی مکھی اگر ان کے سامنے سے مٹھائی لے کر بھاگ جائے تو چھڑا نہیں سکتے تعداد تو ہے زیادہ لیکن اتنے کمزور ہیں ہمارا ہے تو اکیلا لیکن اس نے زمین بنائی آسمان بنایا چاند بنایا سورج بنایا اور کسی انسان کا سہارا نہیں لیا اکیلے نے بنایا جنت بنائی جہنم بنائی علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنائے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بغیچہ بنایا ہے تو اکیلا ہے کرتا گبتا بڑا طاقت والا تمہارے ہیں تین سو سات بو اور کمزور یہ بات چلی اب اس کے بعد خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان مشرقین نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا اور کچھ اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہ ہے کہ جو صحیح راستے پر ہے اللہ کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذرا سا آزمائش میں ڈالتے یہ یاد رکھنا جو آدمی صحیح چلے گا تو عام طور سے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالیں گے اور جو لوگ غلط چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عام طور سے ان کو ڈھیل دیا کرتے غلط چلنے والوں کو ڈھیل دیتے یہی دھوکا لگتا آدمیوں کو چپے چپکے چپکے چپکے چپکے چپکے غلط کام کرتے رہتے ہیں نہ بڑوں کو پتا چلے نہ چھوٹوں کو پتا چلے نہ پاس والوں کو پتا چلے چل رہی نب رہی چل رہی نب رہی ارے کیا ہو رہا ہمارے اللہ کی بڑی مدد ہو رہی رہی چل رہی چھپ رہی دبی دبائی چپتے رہو دبی دبائی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مدد ہے میرے ساتھ حالانکہ اللہ کی طرف سے جھیل ہے غلط کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دین دیتے ہیں یہ یاد رکھ ہم لوگ بھی اس میں ذرا چوکن نہ رہے اگر تبدیل میں لگ کر ہم سے غلط کوئی کام ہو رہا ہو اور ہم چپکے چپکے چپکے چپکے کر رہے ہوں پبلک کو بتانا نہ چلے بڑوں سے بھی چھپا رہے لیکن خدا سے نہیں چھپ سکتے اور جو چل رہی ہے نا اس کو مدد مت سمجھنا یہ مدد نہیں ہے کاروں پھراؤں کی بھی چلتی رہی مدد نہیں تھی وہ ڈھیل تھی غلط کام ہو اور پھر چلتا رہے تو سمجھو خدا ڈھیل دے رہا ہے خدا ڈھیل دے رہا ہے پر یہ ڈھیل اخیر تک نہیں رہتی پھر پکڑ بھی آتی اس سے خدا سے ڈرنا چاہیے ڈھیل دیتا رہتا تو ان مشرقی نے مکہ کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ غلط تھے ان کو ڈھیل دے دی اور مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا اور وہ آزمائش کیا تھی یہ تین سو ساٹھ بتوں کے پجاریوں نے ان مسلمانوں کو مارنا شروع کیا اور مسلمان جو مار مار کھا رہے تھے وہ بھی بہادر تھے یعنی کوئی کمزور قسم کے نہیں تھے آدمی کمزور قسم کا اسے کوئی مارے مجبور میں مار کھا لو یہ ہوتا ہے لیکن آدمی خود بہادر ہو مارنے والا بھی بہادر ہو تو مار کھانے والے کو فوراً جذبہ ہوتا ہے ابھی بدلا لیتا ہوں تم مار دیا میرے کو آ جا یہ ہوتا ہے صاحب کو مار پڑ رہی تھی تھے وہ بھی بہادر جیسے مارنے والے بہادر تھے تو ان کے قوم کے تھے لیکن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا الم اب اپنا کر دے رہو جب مارے تو مار گھر پر ہاتھ روکو یہ تیرہ سالہ مکہ زندگی میں ہوا اور یہی ہمارے لیے اصول ہے اگر کوئی ہمیں ستا بھی تو ہم اسے گوارا کر لیں اور برداشت کر لیں ہم اس کا جواب نہ دیں اس کا کیا فائدہ ہوگا اندر کی طاقت پیدا ہو اندر کی وہ مایا بنے گی جس اندر کی مایا کے بننے پر خدا کی طاقت ساتھ ہوتی اور جب خدا کی طاقت ساتھ ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت خدا کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی مشرقی نے مکہ تو باہر کی ساری تیاری کر رہے تھے ہتھیار بڑھا رہے تھے تعداد بڑھا رہے تھے لوگوں کو روک رہے تھے ان کی بات مت سننا ان کی باتوں کا اثر پڑ جاتا ہے کان کے اندر روئی تک ڈلوا دی بہت سو کے میں بھیج بھیج کر سیدھاؤں کو مقدر کیا سب کیا انہوں نے اور یہ لوگ مار کھاتے رہے برداشت کرتے رہے ان کے کھانے قربان ان کا دکان قربان ان کا کاروبار قربان پٹائیاں ہو رہی مار کھا رہے کسی کی بیوی چھینی کسی کا بچہ چھینا سب برداشت کر رہے تو اس برداشت کرنے پر خدا نے کیا دیا ایک تو تقوا دیا اندر ایک صبر دیا اندر ایک احسان کی صفت دی اور ایک ایمان میں طاقت دی اور یہ چاروں وہ مایا ہیں جس پر خدا ساتھ ہوتا قرآن میں خدا کے ساتھ ہونے کے چار شفتیں بتائیں بالم اللہ مال متقی اللہ متقیوں کے ساتھ ان اللہ مال محسنین اللہ احسان والوں کے ساتھ ان اللہ صابرین اللہ صبر والوں کے ساتھ ان اللہ مال مؤمنین اللہ ایمانداروں کے ساتھ تو وہ اندر کی طاقت بنی کے اندر مار پڑ رہے کسی ہنسی مذاق اڑا رہے چھٹے کر رہے سریاں کر رہے لیکن ان کے اندر طاقت بن رہی ایمان کی طاقت بن رہی صبر کی طاقت بن رہی تیرہ سال تک بنتی رہی وہ مذاق اڑاتے رہے وہ مذاق اڑاتے رہے اور وہ یہ کہتے رہے کہ تمہارا ایک اللہ ہے نا بڑا طاقت والا ہم نے تمہارے بلال کو پیٹا تمہارے اللہ نے مدد کیوں نہیں کی ہم نے تمہاری ایک مسلمان عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا اور تمہارا اللہ اسے بچا کیوں نہیں سکا اکیلا ہے نا ہماری جو دن ساتھ ہے تو اکیلا کیسے مقابلہ کرے یہ وہ کہتے تھے اور صحابہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے اس بات کو سمجھتے تھے کہ نبیوں کے ساتھ بھی یہ ہوا یہ مطلب ابتدا آزمائش کے ہے اور ایک دن آئے گا کہ ان مارنے والوں کی بھیڑ کا وقت ختم ہوگا اور ہم مار کھانے والوں کی آزمائش کا وقت ختم ہوگا اس دن ہماری مدد ہوگی ان کی پکڑ ہوگی وہ دن ایسا آئے گا کہ ہماری مدد کا دن ہوگا ان کی پکڑ کا دن ہوگا بنی اسرائیل کو تو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا تھا اور فرون حرمان کو اللہ نے ڈھیل میں ڈال دیا تھا تو فرون ڈھیل کے زمانے میں بڑی بے تک باتیں کرتا تھا وہ ہنان بنگلہ بنا دے میں مثال السلام کے خدا کو دیکھوں میرے ایسا یہ ڈھیل کے زمانے کی اس کی تقریر ہے بڑی ٹائٹ تقریر ہے ڈھیل کے زمانے میں فرون نے کیا کہا ضروری اقت الموسا مدد ربا چھوڑ دو میرے کو میں مسا کو قتل کروں دیکھوں اپنے خدا کو پکارے کیا کرتا ہے ان کا خدا میں بھی دیکھوں یہ کے زمانے کی بات ہے اور اسی زمانے میں بنی اسرائیل بڑے آزمائش میں تھے لیکن ایک وقت آیا کہ ان کا ڈھیل کا وقت ختم ہوا پکڑ کا وقت آیا ان کا آزمائش وقت ختم ہوا مدد کا وقت آیا اسی دن سمندر میں راستے بنے اور بنی اسرائیل اس کے اندر سے نکل رہے علیہ السلام کے ساتھ اور اسی دن فرعون اپنے لاؤ لشکر تھا کسی راستے کے اندر چلا جس فرعون کا زندگی بھر یہ دعویٰ رہا علیہ سری بہت ہی انہار تجری تھی کیا میرے پاس ملک کے نہیں کیا یہ نہریں میرے نیچے سے جاری نہیں کیا یعنی اس کا کہنا ہے پانی کے اوپر میں پھرتا ہوں اس کا زندگی بھر کا دعویٰ لیکن آج اس کو بھیڑ کا وقت ختم ہوا پکڑ کا وقت تو اللہ نے کیا کیا نیچے فرون اور اوپر پانی بتا دیا اللہ نے کہ اب تک میرا دعویٰ تھا پانی کے اوپر میں پھرتا ہوں آج اللہ نے بتایا کہ پانی تیرے اوپر سے پھر گیا بھیڑ کا وقت اور ان بنی اسرائیل کی آزمائش کا وقت ختم ہو کر مدد کا وقت آ گیا تو یہ بنی صحابہ کے ذہن میں تھا کہ میاں برداشت کرتے رہو یہ اللہ کی طرف سے اطلاع ہے ڈرنے کی چیز تکلیفیں نہیں ہیں ڈرنے کی چیز تو صفات کا خراب ہونا ہے حکموں کا ٹوٹنا ہے ڈرنے کی چیز اگر حکم پورا کر رہے اور تکلیف آ رہی یہ ڈرنے کی چیز نہیں آگ میں بھی ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں چوری کے نیچے بچے کو کر دیا اس پہ بھی گھبرائے نہیں چیزیں نہیں باہر مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینے کی ہجرت ہوئی تو مشرقی نے مکہ نے تانے مارے کہ تمہارا اللہ بڑا ہے نا طاقت والا مکے میں بھی تمہیں رکھ نہ سکا کیونکہ ہم تین سو ساٹھ والے ہیں وہ اکیلا اچھی جگہ تانے بڑھتے ہیں یہ سارے تانے برداشت کرتے ہیں اب مدینہ منورہ گئے مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر اللہ تعالی نے ان لوگوں کو اجازت دے دی اپنا بچاؤ کرنے کی جب مکے میں بچاؤ کی بھی اجازت نہیں تھی کوئی مارے تو بچاؤ کرو اس تک کی اجازت نہیں تھی اور حالانکہ مکہ مکرمہ میں بچاؤ کی بھی اجازت نہیں تھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ اس مکی زندگی میں جو ان لوگوں نے دعوت دی اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاد کہہ رہا سورہ فرقان مکی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا مجاہد ہوں بھی جہادم کبیرہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرقین کے ساتھ بڑا جہاد کیجئے اب مکہ مکرمہ میں جو بڑا جہاد کیا وہ کیا تھا دعوت تھی دعوت ہی تو تھی تلوار تو نہیں تھی یہ جو آج کل دنیا میں مشہور ہے کہ جہاد کے معنی تلوار دے کر کسی کافر کا گلا کاٹو تو جہاد بن گیا یہ معنی جو ہے یہ غلط ہوا کہ یہاں تو تلوار ہے ہی نہیں اور اللہ اسے جہاد کہہ رہا تو جہاد کے معنی دعوت ہی گئی وہ جو قتال ہے وہ تو بالکل آخری درجے کی چیز ہے بہت مجبوری کے درجے کی چیز البتہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر اللہ تعالی نے اجازت کی اس بات کی کہ اب تم اپنا بچاؤ کرو اب تک تو بچاؤ کی بھی اجازت مار کھاتے لوگ تک تیز یاد رکھنا ہو جہاں تمہیں کوئی تکلیف پہنچا برداشت کرتے ہو بدلا مت لو میں سچ کہتا ہوں زیادہ لمبی مدت نہیں لگے گی اندر ہی اندر ایمان کی طاقت بنتی چلی جائے گی صبر کی طاقت بنتی چلی جائے گی اور اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی راستہ دین کے پھیلنے کا کر دیں گے اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی پر جب تکلیف آتی ہے تو وہ فوراً اس کا ریئیکشن شروع کر دیتا بالکل ریئیکشن رکھ جتنا ستائے جاؤ ستے چلے جاؤ برداشت کرتے چلے جاؤ جھیلتے چلے جاؤ پوری دنیا کے ملکوں کے لیے خدا کا یہ ضابطہ بالکل اگر تم واقعی صبر کرو گے تو خدا کا وعدہ اور خدا وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا ان تصویروں اور تب تک لائے حضور تم قید ہوش ہے آپ اگر تمہارے اندر صبر ہوگا اور تمہارے اندر تقوا ہوگا تو ان لوگوں کی مکاریاں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی لوگوں کی مکاریاں نقصان نہیں پہنچائیں گی اگر صبر ہے اور تقوا ہے جو خدا کا وعدہ ہے کتنی آدمی چال بازی کرے تھوڑی دیر تو چلے گی اس کی لیکن تیرے میں نقصان نہیں ہوگا اگر تیرے میں صبر ہے اور ہے یہ دو باتیں اگر تیرے اندر ہیں تو چاہے کتنی چال بازی تیرے خلاف کوئی چلے گی بے فکر رہی ہو لیکن میں صبر ہے کو سمجھ سمجھنا چاہیے صبر کے معنی صرف جھیلنے کا نام صبر نہیں ہے ارے سن رہے بھائی صرف جھیلنے کا نام سبر نہیں ہے ڈاکو کو ریمائنڈ پر جب دیا جاتا ہے بہت مارا جاتا ہے تو اس سے اگر تم کو سبر کر اللہ ساتھ ہے اللہ صاحب یہ صبر نہیں ہے سالی آ گئی تو بخار آ کے کتے بھی جھیل لیتے یہ سمر نہیں خالی جھیلنا اس کا نام سمر نہیں تین قسم کا جھیلنا یہ سمر ہے تین قسم کا جھیلنا ایک تو اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس کے پورا کرنے میں جو تکلیف آئے اسے جھیلو دوسرے یہ کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رکنے میں جو تکلیف آئے اسے جھیلو اور تیسرے یہ کہ حالات کے اعتبار سے جو تکلیف آئے اسے جھیلو یہ تین قسم کا جھیلنا جس نے جھیلا وہ صبر والا اور اللہ اس کے ساتھ اس سے معلوم ہوا کہ حرام کام میں لگتے ہوئے صبر نہیں اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے صبر بالکل نہیں کوئی آدمی اگر اللہ کے حکم توڑ رہا ہے جھیل رہا اس کا نام خدا کے نام کی صبر نہیں یا کوئی آدمی حرام کام کے اندر مبتلا ہے اور جھیل رہا ہے تو اس کا نام بھی صبر نہیں صبر کب بنے گا حکموں کے پورا کرنے میں جو تکلیف آئے اسے جھیل دے اللہ نے جو حرام کیا اس سے بچنے میں جو تکلیف آئے اسے جھیل لے اور حالات کے اعتبار سے جو تکلیف آئے اسے جھیل لے بس یہ صبر والا ہے خدا اس کے پہ نہیں جاؤ گے ان لندہ ہم آسان بتا خدا کی طاقت ساتھ ہو جائے گی اس لیے اپنی زندگی کو دیکھے ہر آدمی میری زندگی میں کوئی حرام تو نہیں ہو رہا اگر غیبتوں میں لگ رہے ہو حرام میں لگ رہے ہو جتنا بھی جھیلتے جاؤ سبر نہیں اگر لوگوں کی ٹوٹیاں اچھال رہے ہو اور بدنام کرتے چلے جا رہے خام خواہ کسی کو اس کے بعد اگر کوئی تکلیف آئی جھیلنا اس کا نام سبر نہیں سودی کاروبار ہے رشوت ہے دھوکا ہے غبن ہے پھر کوئی پریشانی آئی جھیل رہے اس کا نام سبر نہیں حکم توڑ رہے نام میں لگ رہا بس یہ میری بات یاد رکھنا دوبارہ میں کہہ دوں ذہن میں بٹھا لو اللہ کا حکم پورا کرنے میں جو تکلیف آئے اسے جھیلو اللہ کی حرام کی کئی چیز کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں جو تکلیف ہے اسے جھیلو اور حالات کے اعتبار جو تکلیف ہے اسے جھیلو یہ تین قسم کا جھیلنا جھیلا سمر آ گیا اور صبر کے بارے میں خدا کہتا ہے ان تصویروں مطلب تک لائے کئی روک شہ لوگوں کی چال بازیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی پھر وقتی طور پر تھوڑی تکلیف آ انجام اچھا ہوگا کھیلنے والے کا انجام اچھا ہو اس میں نے خیر بھائیوں کی چال بازی چلی تو صحیح عزیز مصر کی چال بازی بھی چلی اور یوسف علیہ السلام جیل خانے میں جانا پڑا یا جیل خانے میں جانا پڑا وہاں کنویں میں جانا پڑا اور مصر میں رکنا پڑا چال بازیاں لوگوں کی چلیں گی تو صحیح لیکن آخری انجام اچھا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وزارت مصریہ کے تخت پر گئے اور وہ چال بازیاں کرنے والوں کے لیے اللہ نے سات سال کا قحط مقرر کر دیا پورے مصر کے لیے بھی اور فلسطین کے لیے جہاں بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام جو راشن لینے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے رحم و کرم پر پھر وہ سات سال کا قہد دور ہوا بالکل میں گھبرائی میں بے دھڑک کہہ رہا ہوں صبر پر اللہ صاحب اور تقوا تقوے پر بھی اللہ صاحب تقوی کو بھی سمجھ بتا بتاؤ معلوم و معلوم جب اللہ کہہ رہا ہے اور تیرہ سال مکی کی زندگی میں انہوں نے تقوی بھی سیکھا ہم بھی سیکھے تقوی کے کیا مانا ارے سن رہے تقوی کے کیا مانا ذرا دھیان کرو جو ادھر ادھر دھیان مت رکھو تقوی کے اندر بھی تین باتیں تقوی میں بھی تین باتیں ایک تو یہ کہ دل کا یقین صحیح ہو دوسرے یہ کہ جان کا خرچ صحیح ہو تیسرے یہ کہ مال کا خرچ صحیح ہو یہ تین باتیں جس میں آ گئی اس میں تقوا ہے ادھر متقین الزیدہ مین نبی وہ یقین و نسلاتا وہ مما رزق نہ ہوں یون فکون یوں کون یو مینو نبی غیر بھی دل کا یقین ٹھیک ہو یقین السلاد نے میں سکھایا کہ جان کا ہر چیز آنکھ کان زبان ہاتھ پیر دماغ کا استعمال جیسا نماز بھی حکم الہی کے مطابق ہے نماز کے باہر بھی حکم الہی کے مطابق ہے وہ نما رزق نہ ہوں ان اور جو اللہ نے دیا رہی مزا آہد سابری نہ پھر باس آئے مد مرائے وہی لداس خلائے نہ سادا بہلا ہو مل اچھا بھائی اس میں بھی یہی بتایا کہ منہ مشرق کی طرف کرو مغرب کی طرف کرو یہ بیٹر تک نہیں بل اور تقوا کیا ہے من آمن باللہ یقین کرے اللہ پر آخر کے دن پر وہ چار پانچ باتیں بتا دی وہ مالا اللہ زمین قربا ماں مال کا حرض بتا دیا وہ عکا سراتا و آتر جان کا حرض بتا دیا اس کے اندر صبر وغیرہ بھی بتا دیا اور آخر میں کہا اولا اولا کا کا متقول یہ ہے تقوی والے تو اگر تقوی والا بننا ہے تو تین باتیں پیدا کر دو ایک تو دل کا یقین صحیح ہو جائے غیر کا نکل کے خدا کا یقین آ جائے اور دوسرے جان کا خرچ ٹھیک ہو جائے ہماری جان اور ہمارا وقت کتنا تعلیم میں لگے کتنا ذکر میں لگے کتنا تلاوت میں لگے کتنا کاروبار میں لگے کتنا گھروں میں لگے اس میں حضور اکرم سے صاحبہ صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا اور تیسرے جو مال کا خرچ ٹھیک ہو جائے جہاں جہاں قرآن حدیث میں مال کا خرچ بتا ہے وہاں مال خرچ ہو فضول خرچے نہ ہو یہ آ گیا اس پر اللہ کی مدد کے بعد باہر گئے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں دعوت اور قربانی کے ذریعے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کیا جن صفات پر خدا کی مدد ہوتی ہے یہاں تک کہ قربانی دیتے دیتے بیوی کی قربانی دی بچے کی قربانی دی حضرت ابو سلمان نے اپنی بیوی قربان کر دی حضرت ام سلمہ نے اپنا بچہ قربان کر دیا حضرت سمیہ نے اپنی جان قربان کر دی حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے تو اپنا پورا مال قربان کر دیا قربانی در قربانی چلتی رہی اور اس قربانی کے ساتھ دعوت دیتے رہے تو اندر وہ مایا بنتی رہی خالی دعوت دینے سے اندر کی مایا نہیں بنتی اس کے ساتھ قربانی کا ہونا ضروری ہر نبی نے دعوت کے ساتھ قربانی دی ہر صحابی نے دعوت کے ساتھ قربانی دی خالی قربانی ہو دعوت نہ ہو مدد ساتھ نہیں ہوں گی یہ جتنی جنگیں چل رہی اس کے اندر قربانی جو ہے لوگ اپنی جانے دے رہے لیکن دعوت نہیں تو خدائی مدد نہیں اور جہاں دعوت ہے اس کے ساتھ قربانی نہیں تو وہاں پر بھی خدائی تائید نہیں اچھی سی تقریر تو کر رہا ہے لیکن اس کے کھانے کا انتظام کرو اس کے کپڑے کا انتظام کرو اس کی سواری کا انتظام کرو ساری ضروریات کا انتظام کرو تب جا کے وہ دعوت دے گا یہ دعوت ہے بغیر قربانی کے اس میں وہ ایمان کی طاقت نہیں بنتی وہ ایمان کی طاقت بنتی ہے جب دعوت قربانی کے ساتھ جان اپنی لگائے اور مال اپنا لگائے تو یا حضور صلی اللہ میں اموان قمان خوشی مرحب ہے ہی نہیں پیسہ تو لگا دے کیا ہے ہی نہیں تو لگا دے کیا تو صاحبہ بھی ایسے بھی جن کے پاس تھا نہیں تو ان کو بھوکے رہ کر بھی انہوں نے کام کیا اس کا انتظار نہیں کیا کھانا کھلائے گا تو کریں گے بھوکے رہ کر بھی کیا بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن دعوت کا کام نہیں چھوڑ سکتے یہ انہوں نے ثابت کیا اندر وہ صفت پیدا ہو گئی مکہ چھوٹا مدینہ تشریف لے گئے اب مدینہ منورہ میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اس بات کی کہ اب اگر تمہیں یہ مشکین ستا میں تو تم اپنا بچاؤ کر لو وہاں جا کے وہ جہاد بمانا قتال اس کی اجازت جا کے مدینے میں ملی مکے میں نہیں ملی مکے میں تو خالی دعوت ہی دعوت تھی میں بوڑھا ہو گیا جو کے اندر ویکتی کو خون صاف ہو جائے گا کوڑے پر مرہم لگا یہ ہے مانا دعوت بے علاج کا طریقہ کیا ہے اندر کے خون کو صاف کرو اور باہر کے کوڑے پر مرہم لگاؤ دعوت کے ذریعے اندر کے یقین کو صاف کرو لوگوں کے اور باہر سے اخلاق کا مرہم لگاؤ اخلاق کے ساتھ دعوت دو تو دعوت کا جوشاندہ تو اندر جائے گا پر اخلاق کا مرہم باہر آئے گا بہت سے گھوڑے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کوئی زہریلا پھوڑا ہے وہ جوشاندہ پینے کے باوجود بھی تھوڑا ٹھیک نہیں ہو رہا بہت نرم نرم مرہم لگا دیا لیکن تھوڑا ٹھیک نہیں ہو رہا دعوت کی لائن کا جوشاندہ پلا دیا اور اخلاق کی لائن کا مرہم لگاتے رہے لیکن بہت سے زہریلے گھوڑے ٹھیک نہ ہوئے ایسے زہریلے گھوڑے کو تو آپریشن کرنا چاہیے ورنہ وہ زہر پورے بدن پہ پھیل جائے وہ آپریشن ہے قتال یہاں پہلے ہی دن تلوار دے کے مارو ارے کچے پر مارے گا چیز گا وہ تیرے کو مارے گا پھر کچے پر آپریشن مت ذرا پکا معاملے معاملے کو پکانے کے لیے پہلے دعوت میں شروع سے کہہ رہا جب دور نبی میں دور صدیقی میں دور فاروقی میں جہاد کے لیے جماعتیں بھیجی جاتی تھیں تو ان کو تاکید ہوتی تھی تین باتوں کی تم لوگ جہاد میں جا رہے ہو تین ہزار کا مجمع دے کر پہلا کام تمہارا دعوت دینا ہوگا تین دن تک تم یہود و نصارہ کو پہلے تین دن میں دعوت دو اسلام کی اگر وہ مسلمان بن گئے تو دماغ ہوں کا دماغ نہ تو اموال ہوں کا اموال نہ ان کی جان مال سارا ہماری جان مال جیسا ہوگا ہمارے بھائی اور ان سے کہہ دو کہ تمہارے ملک کا ایک ذرہ ہمیں نہیں چاہیے تمہارے مال کی ایک پائی ہمیں نہیں چاہیے لو یہ قرآن اس کو نافذ کر دو پورے ملک میں ہم ملک مال کے لینے کے لیے نہیں آئے صحابہ جو جہاد میں جاتے تھے ملک مال کا لینا ان کا مقصد نہیں تھا اس لیے کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ ساری دنیا کی ملکوں کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کا جالا ہے اور ساری دنیا کے سرمائے اللہ کے خزانے کے مقابلے میں مچھر کا پر ہے تو وہ مچھر کے پر کو لے کر کیا کرتے وہ مکڑی کے جالے کو لے کر کیا کرتے ان کے ساتھ تو خدا کی طاقت خدا کا خزانہ تھا تو ملک مار کے لیے وہ نہیں گئے دعوت دی لوگ اسلام میں آ گئے ختم ہو گئی بات بس جہنم سے نکل آئے جنت کے باغ میں آ گئے راستہ ہمارا کھل گیا اب اگلے علاقے میں جا کر لوگوں کو آگ سے نکالیں گے ان کو دعوت دیں گے وہ بھی آگ سے نکل کے مسلمان ہوں گے میں ان سے بھی ہمیں کچھ نہیں لینا اور وہ آگے چلے جائیں گے اور ملک میں جو ملکوں میں جاتے رہتے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر تین دن تک دعوت دینے کے باوجود اگر وہ اسلام کو قبول نہ کرے تو بھی ان سے لڑائی مت کرنا ہم لوگ لڑنے بھیڑنے والی قوم نہیں بلکہ بلکہ ان سے سلح کر دو اور سلح کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے سالانہ کوئی جزیہ مقرر کر دو اور ان سے سلح کر دو تاکہ مسلمانوں کا ان غیر مسلموں کے پاس آنا جانا چالو ہو جائے مسلمان غیر مسلموں کے پاس آنا جانا چالو کر دے تو مسلمان کی اسلامی زندگی غیر مسلم جب دیکھے گا عمل تو یہ خود اس کے لیے دعوت بنے گی تفصیلی وہ یہ دیکھے گا کہ مسلمان بڑا امانتدار ہوتا ہے بڑا دیانتدار ہوتا ہے لوگوں کی بہو بیٹیوں کو نہیں تکتا بڑا حیا والا ہوتا ہے یہ سود نہیں لیتا رشوت نہیں لیتا دھوکا نہیں دیتا دودھ میں پانی نہیں ملاتا راتوں کو خدا کے سامنے روتا ہے بھائی بڑے بڑے لوگ ہیں جب وہ یہ دیکھیں گے مسلمان بن جائیں گے یہ بھی ایک دعوت ہے جزیے جی، کے ساتھ صلح کرنا یہ بھی ایک دعوت ہے تفصیلی دعوت ہے عملی دعوت ہے بہت سے اس میں مسلمان بن گئے بڑے واقعات ہیں بیان کروں گا دیر لگ جائے گی اعتماد کر لو میری بات پر تاریخ کے میں قصے تمہیں سنا سکتا ہوں یہ میری ساری بات رہ جائے گی جو مجھے سمجھانی ہے تمہیں ایک ایک چیز کے واقعات ہیں تو دو باتیں ہوئی جہاد میں ایک تو دعوت اور اگر وہ دعوت اسلام کو قبول نہ کرے تو پھر سنا جیسی کے ساتھ تاکہ میل جو لو اس زمانے کے مسلمانوں میں دو باتیں تھیں اس وجہ سے غیر مسلموں سے ملنا بہت اچھا تھا غیر مسلم اسلام میں آتا تھا دو باتیں تھیں آج کے مسلمان کی وہ دو باتیں نہیں ہیں اس لیے آج کے مسلمانوں کا غیر مسلموں سے میل جول نقصان دینے والا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی ساری باتیں مسلمانوں میں آ جاتی وہ دو باتیں نہ ہونے کی وجہ پہلی صدی میں دو باتیں ہر مسلمان میں تھی آج وہ دو باتیں ہر مسلمان میں نہیں وہ دو باتیں کیا ہیں وہ دو باتیں کیا ہیں ذرا قرب و جوار کے لوگوں کو جگا دو تو میں دو باتیں کہ اتنا تو وہ بھی سن لیں اتنا تو وہ بھی سن لیں مجھے ہیر صحیح اتنا تو وہ بھی سن لیں وہ دو باتیں کیا ہیں وہ دو باتیں جو سو فیصد مسلمانوں میں تھی اس زمانے میں جس کی وجہ سے غیر مسلموں سے میل جول بڑا مفید پڑتا تھا تو اسلام بھیجتا تھا ان دو باتوں میں ایک بات ہر مسلمان میں یہ تھی کہ وہ اسلامی زندگی پر تھا سو فیصد مسلمان اسلامی زندگی پر تھا اس کی تجارت میں اسلام تھا کھیتی میں اسلام تھا بیوی بچوں کے پالنے میں اسلام تھا کپڑا پہننے میں اسلام تھا چہرے پہ اسلام تھا ملنے جلنے میں اسلام تھا عبادت پہ ہر جگہ اسلام تھا یعنی حضور کا طریقہ تھا سو فیصد مسلمان میں اسلام تھا بس اور دوسری بات یہ تھی ہر مسلمان میں کہ ہر مسلمان دائی تھا ہر مسلمان کے اندر دعوت تھی ہر مسلمان کا ذہن یہ تھا کہ ہم یوں ہی پیدا کیے گئے بلکہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے نبیوں کی نیابت میں مبوس کیے ہم بھیجے گئے خدا کی طرف سے بھیجے گئے اور یہ حضرت ابن عامر کا جملہ ہے رشتم زمان کے سامنے اللہ کا آسانہ اللہ نے ہمیں مروش کیا اللہ نے ہمیں بھیجا یہ ان کا جملہ ہے اور میں قرآن حدیث پر اور زیادہ غور کروں گا اس میں یہ الفاظ بہت ملتے رہے ہیں یہ امت جو ہے خامخانی پیدا ہوئی یہ تو بھیجی گئی ہے تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم کی آگ سے نکال کے جنت کے باغ میں لائے لینو خرید نے عبادت عبادت الباط اللہ عبادت کرباد خرید میں جوہری ادیا اسلام مبین دنیا ادا سے ہتھیار اس کے لیے بھیجی گئی تو دوسرا کام جو ہاں دو باتیں تھیں ہر مسلمان میں ایک تو اسلامی زندگی تھی اور ایک دعوت تھی آج مسلمان میں سے اسلامی زندگی نکل گئی ہر لائن سے مسلمان میں اسلامی زندگی نہیں رہی اور دوسرے مسلمان میں سے دعوت نکل گئی تو آج مسلمان اگر غیر مسلموں کے ساتھ میل جول رکھے گا تو بجائے اسلام غیر مسلموں میں جانے کے غیر مسلموں کی غلط زندگی مسلمان میں آ جائے گی پر آ رہی انگلینڈ میں دیکھ آپ لوگ کے مجمع دیکھ کر خوش ہو رہے اور ہم یہ دیکھ رہے کہ کتنے مسلمان باقی رہ گئے جو بالکل بہ رہے مجمع دیکھا اس پر تو خدا کا شکر ہے لیکن کتنے مسلمان غیروں جیسے بن گئے ان کو کیسے لایا جائے یہ بھی تو دیکھو تو آج مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ میل جول نقصان دینے والا ہے مفید کب بنے گا جب ہر مسلمان کے اندر دو باتیں آ جائیں ایک تو ہر مسلمان میں اسلامی زندگی آ جائے اور دوسرے ہر مسلمان میں طاقت آ جائے جیسے صحابہ میں جھڑ پہلی صدی والوں میں تھی تو کوشش ہوتی تھی کہ غیر مسلموں سے میل جول ہو اور وہ ججزے کے ذریعے سنا کرتے تھے وہ بھی دعوت تھی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر فاروق اعظم نے جہاد میں جانے والی جماعتوں کو یہ بتایا کہ تین دن تک دعوت دو نہ مانے تو سلح کرو جزیے کے ساتھ وہ بھی ایک دعوت ہے اسے بھی نہ مانے تو اس کے معنی ساتھ ہی ہو گئے کہ وہ مقابلے پر آ گیا وہ مقابلے پر آ گیا یعنی فائر بریگیڈ کی موٹر کے لیے رکاوٹ بن گیا یہ جماعتوں کا نکلنا ایسا ہے جیسے فائر بریگیڈ کی موٹر آگ کے اندر سے لوگوں کو نکالنے کے لیے چلی تمہاری جماعت پی بھی اور صحابہ کی جماعتیں جہنم کی آگ سے نکالنے جا رہے ہیں جو دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک ہے دکھائی دی مر گئے انہوں نے دیکھ لی زندہ ہے ان کو اللہ نہ دکھا دے مرنے سے پہلے پہلی لائن پر آ جا میں فائر بریگیڈ کی موٹر جب نکلتی ہے تو آواز اس کی ساری موٹروں سے خاص ہوتی ہے ہر موٹر سمجھ جاتی ہے کہ آگ بجھانے کی موٹر آ گئی تو ساری ٹریفک کنارے پر آ جاتی اسے راستہ دے دیتی ہے اور وہ پھر کر کے نکل ہم نے تو بمبئی میں دیکھا اس کی آواز ہوتی ہے گھنٹی بچتی گھنٹی بجتی ہلاتے اور سوریا میں میں نے فائر بریگیڈ والوں میں جمع کیا تھا ساری تفصیلات پوچھی کیا کیا کرتے ساری انہوں نے ترتیب بتائی تھی دیر اس سے چھوڑ دیتا ہر بات چھوڑنی پڑتی تو اس کی آواز خاص ہوتی موٹریں پیدل سب الگ ہو جاتی لیکن اگر راستے میں چار پانچ آدمی راستے ہی میں کھڑے ہو گئے وہ نہیں ہٹ رہے سدھی ہے رکاوٹ ڈالتے اس موٹر کے چلنے میں تو اگر ان کی رکاوٹ کو دور نہیں کرو گے تو وہاں ہزاروں آدمی جل رہے اب ان جدیوں کی رکاوٹ کا دور کرنا کیسے ہوگا موٹر چلا دو ان کے اوپر سے ان کے اپنا موٹر چلا دو اس رکاوٹ کے روڑے کو صاف کرو یہاں سے اور حکومت بال پوچھ نہیں کرے گی پانچ آدمی کیوں مارے تو حکومت بھی جانتے کہ پانچ کے مرنے پر وہ ہزاروں بچے اگر ان پانچ کو بچانے جاتے تو ہزاروں مرتے ہیں بس یہ کردار ہے پہلے تو جا کے دعوت کی مسلمان بند آگ سے نکل نہیں مانتا تو اس سے کہا اچھا تو وکچر سلے کرتے تاکہ ہمارے ساتھ رہ کر تجھے آگ سے نکلنا آسان ہو نہیں مانتا تو اس کے معنی یہ روڑا بن گیا سدھی اب یہ دوسرے علاقوں کے اندر جو لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے وہاں پر جانے کے لیے رکاوٹ بن گیا یہ گزرنے بھی نہیں دے رہا تو پہلے اس روڑے کو صاف کرو اس روڑے کے صاف کرنے کے لیے قتال تھا آخری درجے میں شروع میں نہیں یہ تھی یہ تھا جہاد کی حقیقت یہ ہے اب عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد تو کافروں میں ہوتا ہے یعنی دعوت تو کافروں میں ہوتی ہے میں کہتا ہوں دعوت مسلمان میں بھی ہوتی ہے اذان بھی دعوت ہے اور یہ مسلمان تو ہے اللہ ہمارا بہادر دعوت تامہ زور صوبی سے دعوت تامہ کہتے حضرت راج نے جبل نبی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یمن تشریف لے جانے لگے تو حضور نے فرمایا پہلے کلمے کی دعوت دو اگر مسلمان بن جائے تو پھر نماز کی دعوت دو تو مسلمان بننے کے بعد نماز کی دعوت دلوائی دعوت تو مسلمان کو بھی ہے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ سب کافروں کو بھی دو خالی مسلمانوں کو دے دو کافروں کو بھی دو کیا دو اسلام کی دعوت کون سے اسلام کی دعوت پوچھے گا اسلام کہاں ہے تو ہم کہاں اسلام بتائیں گے صحابہ کے لیے تو آسان تھا کوئی پوچھے اسلام کہاں ہے تو وہ جواب دیتے تھے کہ اسلام وہ ہے جو مسلمان میں تم دیکھو وہ اسلام ہے ہم تو لائے ہیں تین ہزار مسلمانوں کا مجمع ایک فائش ان میں تو اسلام کو دیکھ اسلام تاجر کا اسلام دیکھنا تاجر میں دیکھ کسان کا اسلام دیکھنا تو اس میں دیکھ لیکن آج ہم یہ نہیں کہتے غیر مسلموں کو نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان جو کر رہا ہے وہ اسلام ہے یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ مسلمان تو سارا غلط کر رہا غیر مسلموں کو بھی ماند کر دیا غلط کرنے میں گانا گانے میں مسلمان آیا تو غیر مسلم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لڑائی جھگڑے میں مسلمان آیا تو غیر مسلم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ڈاکہ ڈالنے میں اگر آیا غیر مسلم ساری پیچھے رہ جاتے ڈاکے میں تو یہ تو برائی کے اندر سب سے بڑا ہوا ہے تو لوگوں سے ہم یہ دیتے مسلمان ہیں اس اسلام میں آ جاؤ تو وہ کہے گا کہ بھائی ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے ڈاکے میں بھی ہم آگے بڑھو تو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مسلمان میں اس اسلام کو لاؤ تو ہمارا پہلا جہاد مسلمان میں اسلام کا لانا جو کے اندر جماعت گئی ایک مولی صاحب بھی تھے اور وہاں کے نوجوان جوشی نے انہوں نے یہودیوں سے جہاد تو کریں گے بعد میں پہلا جہاد ہوگا تبلیغ والوں کے ساتھ کیونکہ یہ لوگوں کو ہجڑا بناتے ہیں اور اندر سے جہاد کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں چار چار مہینہ دے کر اور ان میں سے قوت جہاد کو ختم کر دیتے ہیں تو پہلا جہاد تبلیغ والوں کے ساتھ ہوگا اور نوجوانوں کا ہتھیار لینے جا رہے پہلے تو تمہیں ختم کریں گے کیونکہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں سے تم لوگوں نے جہاد کی طاقت کو ختم کر دی پہلے تمہیں ماریں گے تو وہ منصاب تھے سمجھدار تھے تجربے کار تھے وہ نوجوان کے سارے سامنے والے یہ بڑی عمر کے تھے اور یہ نوجوان جو طبقہ ہوتا ہے نا اس میں ہوتا ہے جوش اور یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے ہوش اور خالی ہوش سے بھی کام نہیں ہوتا اور خالی جوش سے بھی کام نہیں ہوتا جوش اور ہوش دونوں ملے تو کام ہوتا اس لیے میں پرانوں سے گزارش کروں گا کہ نئےوں کو سینے سے لگائیں میں بڑوں سے گزارش کروں گا کہ چھوٹوں کو شفقت کریں سینے سے لگا اور میں چھوٹوں سے اور نئیوں سے گزارش کروں گا کہ بڑوں کا اکرام کرے احترام کرے اس لیے کہ بڑی عمر والوں میں قوت رائے ہوتی ہے اور چھوٹی عمر والوں کے اندر قوت عمل ہوتا قوت رائے قوت عمل دونوں ملیں گے تو کام صحیح ہوگا آج کل یہ بڑی کمی ہو رہی جو کام کرتے کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچتے ہیں وہ نئےوں کو کسی گنتی میں نہیں لاتے نئےوں کو کسی گنتی میں نہیں لاتے اب یہ بڑی عمر کے بنتے ہیں زیادہ قربانی دینا ان کے بس میں نہیں چھوٹی عمر کے نوجوان قربانیوں کے ساتھ چلتے ہیں اب ان کے آپس میں اندن ہوتی ہے اس لیے کہ بڑی عمر والے چھوٹی عمر والوں کو گھاس نہیں ڈالتے اور چھوٹی عمر والوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ قربانی ساری ہم دے رہے ہیں چود ساری یہ کر رہے چودھری یہ بن رہے اور قربانیاں ہم دے رہے یہ ان کا ذہن بنتا ہے ان کا ذہن بھی غلط بنا اور بڑی عمر والوں نے جو کیا وہ بھی غلط کیا دونوں غلطی بنی دونوں غلطی بنی بڑوں کے ذمے ہیں کہ چھوٹوں پر شفقت کرے قریب کرے ارے مولوی صاحب تمہیں کیا پتا بے وصولیاں کرتے ہیں میرے بھائی کو ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک دو چار کو مار نہ دے بے وصولی تو وہ کرے گا جو کام کرے گا اور سیرے سے کام سے ہٹا دے گا وصولی کیا کرے گا سجدہ صحت تو وہ کرے گا جو نماز پڑھے گا اور سرے سے تم نے نماز سے ہٹا وہ اس سے جیسے کرے گا کرے گا غلطی تو اسی سے ہوتی ہے جو کرتا ہے نہ کرے اس سے کیا غلطی نہ کردن نہ کرے کردن سد ہے کرے گا تو سینکڑوں غلطی ہوگی ارے چوہوں کے ڈر سے کپڑے کو اکھاڑ کر پھینک دینا نہیں بھائی کپڑا تو پہننا ہے ننگا مت ہو کپڑے کے اندر سے چوہے نکالتے اگر وہ بے وصولی کرتا ہے تو کے ساتھ اس کی بے وصولی کو اصول سے بدل نئے دوسرے کاٹ کے بھیج دے یہ کام کرنے والوں سے ہر جگہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا خون مقابلے ہوں گے برانوجن ہوں گے اور خون کے آنسو رو گے تو تمہارے آنسو کا پوچھنے والا نہیں ہو کام کرتے کرتے تک دور پر مت آ جاؤ فخر مت آ جاؤ کام عجب کے اندر نہ ڈال دے کام کرتے کرتے اپنی باری میں یہ خیالات نہ آ جائے کہ جنت کے ٹھیکے دار تو میں ہوئے سارے تم بہت جاننا نہیں ہے اصول تو میں اکیلا جانتا ہوں یہ سارے کے اصول ہیں اصول دانی کا جام تباہ کر دے اصول کی بات کا اصول سے کہنا یہ بھی ایک اصول ہے نئے ڈنڈا مار دے اصول کے نام پر مکھی اڑانے کے لیے ایک آدمی کو رکھا پنکھا کر مکھی اڑا وہ مکھی کیا کہ جو اڑ کے پھر نہ آئے پھر گی اس کو تو عربی میں صبح کہتے ہی لما صبح آبا صبح آبا صبح آبا صبح بن گئی اسے اڑا پھر آئے گی اب یہ پنکھا ڈالنے والے کا یہ تو بہت مانتی نہیں لے کے ڈنڈا مار دیا ناک پر مکھی پتہ نہیں مری نہیں مری گئی یہ تو مرا تو یہ اصول کے ڈنڈے جو برسانے والی قسم ہے نا یہ کام کو نقصان پہنچا رہی اصول کو تو جانتی ہے لیکن اصول کا برتنا نہیں جانتا اصول کو برتا کیسے جان اصول کی بات کو اصول کے ساتھ کہنا یہ بھی ایک اصول ہے اگر اصول کی بات کو بے اصولی کے ساتھ کیا تو خود اصول توڑ دیا اس پہ کیسے اصول آئے گا تو آج اصول کے ڈنڈے بہت چل رہے اصول اصول اصول بس اصول ہی اصول رہ گئے آدمی تو ہٹتے چلنے رہے گئے کرتے جلے گئے چھٹتے جلے گئے اس لیے دیکھو عقل مندی کی بات میں بتاؤ بڑی عمر والے چھوٹی عمر والوں کو شفقت سے آگے بڑھانے یہ بڑی عمر والے مریں گے ایک دن تو مرنا ہے اور بانچ بن کے مریں گے اگر چھوٹی عمر والوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے جیسے بانچ اور بغیر اولاد والی یہ سارے بڑے بڑے جتنے نہیں تو سارے مر مرا کے قبر میں جائیں گے اور چھوٹوں کو گے نہیں ڈالی چھوٹوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا بعض مطلب چھوٹی عمر والے واقعی کچھ بے تو کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے پورا کام خطرے میں پڑ جاتا ہے تو وہاں ان بڑی عمر والوں کے لیے روکنا فرض ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کیونکہ کام کو بھی بچانا ہے اب یہ بڑی عمر والے چھوٹی عمر والوں کو کام کے بچانے کے لیے روکتے ہیں تو انہیں ثواب ملے گا اور اگر یہ بڑی عمر والے چھوٹی عمر والوں کو اس لیے روکتے ہیں کہ اگر یہ کام میں آگے بڑھ گئے تو میرے کو کون پوچھے گا تو یہ اول نمبر کی نقصانیت ہے اور شہید شخیر قاری جو جہنم میں جا رہی ہے اسی راستے پر چل رہا چاہے کتنا ہی پرانا یہ نقصانیت ہے اگر اس لیے ان کا تعلیم جاری کہ میرے کو کون پوچھے گا اگر اس نے میرے سے اچھی تقریر کرنی تو لوگ اس سے جڑ جائیں گے میرے کو کون پوچھے گا یہ ہے خدا یہاں نہیں چلتی خدا کا کسی جماعت سے جوڑ نہیں ہے خدا کا کسی ذات سے جوڑ نہیں ہے خدا کا جوڑ تو صفات سے ایک ہی ایک ہی ذات کے اندر صفات ہوتی ہے تو خدا کی مدد آتی ہے جب وہ صفات خراب ہو جاتی ہے تو خدا کی مدد گھٹ جاتی ہے یہ ملکوں کے اندر جو کام کی رکاوٹ آئی ہر ایک دوسرے صبح کرا دیتا ہے کام کرنے والے یوں ہو گئے کام کرنے والے یوں ہو گئے یعنی میں تو بھیجتا ہوں باقی ساری شیطان اسی کا نام کو ہے اسی کا نام ہے اور اسی میں خدا کی مدد ہنین میں روکی تھی اور آج بھی رک رہی ہے خدا کی مدد اس وقت گی جب ہر کام کرنے والا اپنے آپ کو مجرم قرار دے کر اور خدا کے سامنے رونے لگے جیسے بدر میں رہے تھے اس تصویر ہر ایک رک رہا تھا حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہاں ابو جہل پچھڑے گا یہاں اتبا پچھڑے گا یہاں شہبا پچھڑے گا یہ پکی بات ہے قرآن کی آیتیں اتری ہوئی لیکن اس کے باوجود ساری رات حضور رہ کر اس سے روئے صحابہ روئے اپنے کو مجرم قرار دے کر رونا ختم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے خدا کی مدد رک رہی ہے ہر آدمی اپنے بارے میں خوش فہم بنتا چلا جا رہا ہے دوسروں کو مجرم قرار دے رہا ہے ہر ایک کو دوسرے بے اصول دکھائی دیتے ہیں اپنے بارے میں خوش فہمی ہے کہ اصول تو میں ہوں اس نے تباہ کر دیا ہم تجربہ کام کھول کر سن لو کی چوٹ کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور اللہ تمہیں بھی اس کی توفیق دے یہ ساری رکاوٹیں ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے اس لیے ہمیں اپنے بارے میں خوشحالی زیادہ ہونے لگی ہر کام کرنے والا اپنے بارے میں خوش رہنے دوسروں سے مدد ہے اپنا ہے کسی کو دکھائی نہیں دیتا دوسروں کو خود دکھائی دے رہے اس لیے میرے محترم دوستو یہ جو بڑی عمر والے ہیں یہ بعد میں لگنے والوں کو شفقت کے ساتھ چلائیں ان سے غلطیاں ہوں چشم پوشی کریں غلطیوں کو ٹھیک کریں نرمی کے ساتھ تو تو کام آگے بڑھے گا ورنہ ہر کام کرنے والا بانج بھر کے مرے گا اس کے ہٹتے ہی دوسرے کام کرنے والے نہیں ملے گی کیوں اس نے کسی کو بڑھنے ہی نہیں دیا لیکن بھائی میں دونوں پہلو کہوں گا بار مرتبہ نہ بڑھنے دینا کام کی مصریحت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ نئی عمر والے کام کو غلط اس پر دے کر چل دیتے تو روکنا بھی ضروری لیکن اسے خدا دیکھ رہا ہے کہ واقعی کام کی مستحد سے رکاوٹ ڈال رہے ہو یا اپنی نفسانیت سے ڈال رہے ہو اس کا فیصلہ قیامت کے دن خدا کے سامنے ہو حشر کے میدان میں ہوگا خدا کے سامنے اے رکاوٹ ڈالنے والے اور اے لوگوں کو ابار کر پھینکنے والے قیامت کے دن خدا کے سامنے اس کا فیصلہ ہوگا کہ تم نے اپنی نفسانیت پر روکا ہے اسے یا کام کی مستحد پر روکا ہے کیونکہ زبان سے تو یہی کہے گا کام کے لیے میں تو کہہ رہا ہوں میرا تو اس میں کیا ہے صاحب ہاں، ٹھیک ہے اگر کرے تو اچھا ہے میں کہاں نہ کہہ رہا لیکن کیا کروں بس اسے خدا دے اور قیامت کا دن دور نہیں ہے اور میں تو اس سے بھی ڈر رہا ہوں کہ کہیں دنیا ہی میں خدا نہ دکھا دنیا ہی میں خدا نہ دکھا یہ بھی ہوتا ہے سلیمان ابن عبد الملک کا جب انتقال ہوا حضرت عمر میں عبد رحمت اللہ خلیفہ بنے سلیمان کو جب نہلانے کے لیے لیا دہلانے کے لیے تو بدن میں ایک لفظہ آیا حرکت آئی سلیمان کے بہت مزاحم کیے تھے اس نے اپنی زندگی میں ہاشمیوں کو بہت مارا پیٹا پتا نہیں کیا کیا کیا سلیمان کا بیٹا حضرت عمر کے پاس آیا کہ چچا جان میرے ابا زندہ ہو گیا بدن میں حرکت آ گئی تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ نے کہا کہ جلدی سے نہلا کے دفن کر دو خدا کا عذاب جلدی آ گیا کہیں دیر کرو گے تو خدا کے عذاب کو ساری مخلوق دیکھ لے گی میرے مستقبل اللہ جی پکڑ کے ہم دیں کہیں ہم دین کے نام پر کہیں بے دینی نہ کر رہے تو بہر یہ ساری بات میں اس پر کہی کہ یہ جو نئی پود ہے اس کو بڑوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے ورنہ کسی کام کی نہیں رہی بلکہ بڑوں کا احترام بڑوں کا احترام بڑی عمر کے لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کی عمروں کے تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ جوانوں کے جیسا کام نہیں کر سکتے بڑھاپا آ چکا بیماریاں آ چکی تب یہ تنقیدیں کرنا ایسا خود تو کچھ کرتے نہیں اور چودھری بنے ہوئے ہیں یہ بالکل غلط ہوگا چھوٹی عمر کے زبان پر اس بات کا آنا خدا کا شکر کرو کہ یہ بےچارے بوڑھے ٹھہرے بڑی عمر کے اللہ نے ان کو ابھی تک زندہ رکھا جنہوں نے زندگی بھر کے تجربات ان کے سامنے دعوت کے کام کے ہیں یہ بےچارے مرتے مرتے اپنی زندگی بھر کے تجربے آپ کو بتا رہے ہیں ان تجربوں کی قدر کرنی چاہیے نہ یہ کہ ان کی ناقدری حضرت عمر کے زمانے میں چھ تھے شورا والے حضرت عثمان تھے حضرت علی تھے حضرت طلحہ تھے حضرت زبیر تھے حضرت الرحمان ہماری عوف رضی اللہ تعالیٰ تھے اور حضرت صادق رخاص تھے یہ چھ مسجد نبی کے اندر مشورہ کر کے پچاس ہزار کے مجمے کو چلاتے تھے لیکن ان پچاس ہزار کے مجمے میں سے کبھی یہ خبر نہیں آئی کہ میاں چھ بیٹھ کر چودھری بنے بیٹھے ہم پر ہمیں تو کٹوا رہے ہیں ادھر ادھر اور خود بیٹھ کے مشورے کر رہے یہ کبھی ان کی زبان پر نہیں ہے مشورے کرنے والوں کا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی خدا کی نعمت ہوتی سوچ سوچ کے مجموع کو چلاتے ہیں خدا کی نعمت ہوتی تو اس لیے کام کرنے والے حضرات اپنے بڑوں کا اکرام اور احترام کریں لیکن ہر جگہ کے جو بڑے ہیں وہ کام کرنے والوں کو شخص کے ساتھ لے کر یہ دونوں اس کی بات دونوں اس کی بات شیطان جو ہے نا وہ ایک رخ لائے گا دیکھو ہماری سامنے کیسا جھاڑا ہاں دیکھو ہاں یہ ہے یعنی اسے جھاڑا میرے کو نہیں جھاڑا بڑی عمر والے اچھا ہے چھوٹوں کی بھی خبر نہیں والی صاحب اور چھوٹی عمر کے ہاں ٹھیک ہے بڑوں کی بھی خبر نہیں اللہ کے بندے خبر کسی کی نہیں دی مطلب کہ فی نظک رات الفاظ مومنین ایک مذاکرہ ہے اس مذاکرے کے اندر ہر آدمی اپنے اوپر تو اس بیان کا فائدہ اور اگر میں یوں سمجھوں کہ تو سارے مجرم ہیں میں ایک پانچ صاف آدمی بیٹھا ہوں تو یہ بیان میرے خلاف اجت کر کے قیامت کے دن جہنم میں داخل کرا دے اور اگر بولنے والے یہ سمجھے کہ بھائی میں اور یہ سب برابر ہے مذاکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی میرے اندر جو کمی کمزوری ہو اللہ اسے دور کرے ان کے اندر جو ہو اللہ اسے بھی دور کرے سننے والوں کو بھی فائدہ بولنے والوں کو بھی فائدہ ہر ایک کو فائدہ ہو تو بھائی یاد رکھنا جو پرانے بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان میں تجربہ ہوتا ہے جو نئے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں ان میں تجربہ نہیں ہوتا ہے لیکن ان میں عمل کی طاقت ہوتی دونوں مل چھوٹی عمر کے اگر عمل کی طاقت کو ایک دم سے استعمال کریں گے اور وہ غلط استعمال ہو گئی تو بہت دور چلے جائیں گے کام سے بڑوں کے مشورے سے چلیں گے درست نہیں رہے بڑے اگر مشورہ کر رہے ہیں لیکن چھوٹوں کو جوڑا نہیں تو تم کام کس سے لو گے دونوں چیزیں ہیں بڑی عمر کا آدمی سر اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لڑائیوں شیخین احب و علیہ میں مشہد شاب بھی ایک بڑی عمر کے آدمی کی جو رائے ہے یہ نوجوانوں کی دوڑ بھاگ سے زیادہ مجھے پسند ہے حضرت غنی کہتے اور حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عباس کی بڑی قدر کرتے تھے حالانکہ حضرت عبداللہ عباس جو تھے بالکل نوجوان لیکن ان میں صلاحیت تھی تو بڑوں بڑوں کی فہرست میں انہیں لا کے بٹھاتے تھے وہاں تو گریڈ نہیں تھے کے ہاں تو صفات کی بات تھی اور جہاں پہ مغلق مسئلہ آتا تھا تو حضرت عمر حضرت عبدالحمد عباس سے کہتے تھے ہوشیار عباس مار ہوتے اور نام ہوتی بتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حضرت عمر کے حضرت عبداللہ عباس حضرت عبداللہ عبدالحمد عباس تو بالکل بچے تھے حضرت عمر کے مقابلے میں تو بالکل نوجوان تھے حضرت عمر کی بڑی قدر کرتے تھے حضرت عمر جب رائے لیتے تھے تو نوجوان اس بھی لیتے تھے یہ مشورہ مشورہ مشورہ ایک ایک ایک عہدہ سا بن گیا دوسرے جسے حیثیت میں نہ رہے یہ بھی غلط ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مارکے میں جب تشریف لے جانے لگے بڑا اہم مارکا تھا مدینے سے باہر نکل چکے تو سب سے پہلے انہوں نے عوام سے مشورہ کیا عوام کی رائے یہ تھی کہ حضرت آپ چلیں حضرت عمر نے ان کی تردید نہیں کی یہ تو کمال مشورے گا رائےوں کا احترام کرنا چاہے جیسی رائے ہو اس کا احترام کرو تو تم چھوڑ سکو گے اور وہیں پھٹ پھٹ پھٹ پھٹ برسنا شروع کر دیا کون تمہیں مشورہ دے گا بچھو کی طرح کاٹنے والوں کو کون مشورہ دے ہر وقت سانپ کی طرح ڈستے والوں سے کون مشورہ دے تو بھائی حضرت عمر نے بہت اکرام کیا بڑا احترام کیا اچھا اس کے بعد کہا کہ میں ذرا اہل شورا سے بھی پوچھوں اہل شورا کو جمع کیا انہوں نے بڑی عمر کے تجربے کار تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کا جانا ٹھیک نہیں آپ تو مدینے میں رہے اس لیے کہ اگر جیت گئے تو کام بنا اور اگر ہار گئے تو ہر باطل طاقت کو یہ سہم رہے گا کہ ان کا نرمنی مدینے میں ہے پتہ نہیں کتنے لشکر بھیج دیں تو سہم رہے گا آپ کے ہوتے ہوئے اگر ہم ہار گئے تو پوری دنیا میں ہمارے پیر اکھڑ جائے یہ بڑی مربانوں نے کہا حضرت عمر نے پھر ان سب کو مجموعے میں جمع کیا اور جمع کر کے پھر ان کا ذہن بنا اچھی طرح ذہن بنا کے سب کو ہموار کیا اور ہموار کر کے پھر آگے بات چلا کیا تو وہ جو اہل رائے نے کہا اہل رائے نے کہا ساری پبلک تو امیر کی مانے اور امیر جو ہے وہ مشورے والوں کی رائے کا پابند جماعتوں میں جو امیر بنتے ہیں یا علاقوں میں جو امیر بنائے جاتے ہیں اب تو بنانا بند کر دیا لیکن یعنی اگر کہیں ہے تو اس کا یہی ترتیب ہوتی ہے کہ وہ مشورے والوں کے تابع اور پبلک جو ہے امیر کے داد پوری جماعت جو ہے وہ تو امیر کے ہے لیکن امیر جو ہے وہ جماعت کے مشورے کے تابع ہمارے ہاں امیر بننا یہ ڈکٹریٹ نہیں ہوتی ہمارے ہاں ایک مشورے سے کام ہوتا لیکن مشورہ دینے والے بھی کام کی مصلحت کو سامنے رکھ کر مشورہ دیں مشورہ دینے والے بھی بازے بنے بنائے امیر بن جاتے امیر کوئی ہو لیکن بازے بنے بنائے امیر جب وہ ہو تو انہیں کی چاہیے وہ ہو تو انہیں کی چاہیے تو پھر یہ مشورہ نہیں ہوا تو محملہ ہوا مشورے کے مانا پھر اپنی رائے دے دیں اس کی وجوہات بتا دیں اس کے بعد جو فیصلہ کرنے والے مقرر ہوا وہ فیصلہ کر دیں سب آ جائے یہ مشورے کی صحیح ترتیب ہے لیکن ہر آدمی اگر یہ کہ میری مانو مشکل ہو گیا بچار فیصلہ کرنے والے کیا فیصلہ کر اس کے لیے میں الجھن پیدا ہوگی بیٹھ کے بات میری ایک قصہ بھی سنا دوں بڑی عمر والوں کی قدر کرنے کا ایک قصہ سنا دوں ایک برات جا رہی تھی شرط یہ لگائی اس برات کے ساتھ کہ صرف نوجوان آئے بوڑھا کوئی نہ منظور ہو گئی ایک بڑے میاں نے کہا کہ دیکھو چھپا کے مجھے لے جاؤ میں کام آؤں گا نوجوان ہوگا بہت اچھا چلے بڑے میاں چلے اچھا وہاں جب پہنچے تو گاؤں والوں نے کہا کہ کھانا تو تم کو کھلائیں گے لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ایک ایک بکرا اگر کھاؤ تو کھلائیں گے ورنہ نہیں کھلائیں گے اور نوجوان سر پٹا کے ایک آدمی بکرا کیسے کھائے تو چپکے سے آئے بڑے میاں کے پاس بڑے میاں یہ شرط لگائی بڑے میاں نے کہا قبول کر دو لیکن تم بھی ایک شرط لگا دو تم یہ شرط لگا دو کہ ہم ایک ایک آدمی ایک ایک بکرا کھائے گا ہم جتنے ہیں اتنے بکرے لاؤ لیکن گرم گرم لائیے گرم گرم کھائیں گے اب جو گرم گرم لائیں گے تو کھائے گا سارے بکرے ایک ساتھ گرم ہو نہیں سکتے تو ایک بکرا اچھی طرح گرم کر کے پکا کے لا کے سامنے رکھا سارے نوجوانوں نے کھا لیا دوسرا گرم لا کے رکھا ہوں سارے نوجوانوں نے کھا لیا تو گرم گرم لانے میں تین چار دن لگے گا تین چار دن کا ایک بکرا نوجوان کھا لیا بوڑھے نے بتا دی اس لیے پرانے کام کرنے والے جو لگے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو مت کر دامن پکڑے ہوئے یہ ان کو نصیحت کر دی کہ وہ تمہیں چھوڑے نہیں تمہاری محنتوں کی قدر کریں تمہاری غلطیوں کو پردے ڈالیں حکمت سے تمہاری غلطیوں کو ٹھیک کریں جب تمہاری غلطیوں کو ٹھیک کرے تو ٹھیک ہو جائے گے اس میں کیا تمہاری مشینچی ہو جاتی کیا تمہاری ناپچی ہو جاتی پھر ان لوگوں نے کھانا کے سامنے رکھا تو یہ کیا کہ ہاتھ یہاں سے باندھ دیا ایک دستہ لگا دیا تو یہ مڑ نہ سکے کھانے کے لیے یہ لگا جب کھانا گلے لے ہوں تو یوں اوپر جائے تو کھانا کیسے کھانے سارے نوجوان جائے پریشان ہو گئے پھر آئے بڑے میاں کے پاس بڑے میاں کیا کریں ہاتھ باندھ دیے ہمارے تو ہم کیسے کھائیں گھبراؤ مت آمنے سامنے بیٹھ جاؤ اور یہ اسے کھلا وہ اسے کھلا ایک دوسرے کو کھلاؤ گاؤں والوں نے کہا کہ بھائی نوجوان اتنی کبھی نہیں سوچ کوئی بڑی عمر کا تمہارے ساتھ ہے اس لیے دیکھو میری نصیحت کو یاد رکھنا اس علاقے کے اندر پرانے کام کرنے والے جماعت میں پھرے ہوئے جتنے مل جائیں میں کہتا ہوں ان کی قدر ان پرانے کام کرنے والوں سے میں دستہ گزارش کروں گا کہ تم کام کرنے والے آدمی بڑھو آدمیوں سے کام دیتے رہو تاکہ وہ کام کرنے والے بنے تاکہ تم اگر بیمار ہو جاؤ یا تم اگر مر جاؤ یا تم اگر کسی دور کی جماعت میں چلے جاؤ تو علاقے کا کام ختم نہ ہو یہ ہے ہمارا حتمی نمر پہلا کام کر جارڈن کا قصہ سنا رہا تو بھول تو نہیں گئے سارے جارڈن کا قصہ بھول تو نہیں گئے وہاں پر وہ نوجوان سارے اگر ہم ہتھیار لا رہے ہیں ماریں گے تمہیں پہلے تبلیغ والوں کو تو وہ عالم تھے بڑی عمر کے تھے سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ وضو کے بغیر کی نماز بہت مختصر مستصل ہماری مددیات کرے دعوت ہے صحابہ کی مدد آتی ہے دعوت تھی چونک بس بس بس بس سمجھ میں آ گیا کے بار گیا کوئی نوجوان پر تھوڑ سے رائے رہے جماؤ تو ہوتا ہی ان میں بس بس اب ہم جائیں گے اور یہودیوں کو اسلامی دعوت دیں تاکہ اللہ کی مدد چلو تو انہوں نے بھی والی صاحب نے یہ کہا کہ اچھا ایک اور سن لو ایک اور سن لو پانچ منٹ کی ذرا جی لگ گیا ان کا جوانوں کا سنا دو تو کھڑے ہو کر ان ہاتھ کہ بھائی تم یہودیوں کو جو اسلام کی دعوت دو گی انہوں نے یہ پوچھا کہ اسلام کہاں ہے تو تم کون سے ملک میں اسلام کو دکھاؤ گے کسی شہر میں کسی گاؤں میں اسلام کو دکھا سکتے ہو مسلمانوں کے اندر ان کو نہیں دکھا سکتے تو پھر تم کون سے اسلام کی دعوت دو گے خالی کتاب کے اسلام کو تو ماننے کی نہیں دعوت دیں گے میں پہلے چلو مسلمانوں کو دعوت چلو چلو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کے چلنا پھر اچھا ایک ہماری اور سن لو ہماری ایک اور سن لو مروس تو نہیں کرتے سنائی ان کا بھائی دیکھو مسلمانوں کو دعوت دینے میں بھی سیکھنا پڑے گا اور اگر تم نے نہیں سیکھا تو خود مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے دعوت دینی مسلمانوں کے اندر بھی نہ سیکھی دو اور ہمارے سمجھ میں کچھ نہیں بعض جگہ پر یہ ہوا ہمارے علاقوں میں کش دیا لوگ بہت جمع ہو گئے بڑی اچھی فضا بن گئی کوئی ایمان صاحب متبلی صاحب بڑے خوش ہوئے واہ واہ واہ واہ تبلیغ نے رہے تھے رونق پیدا کر دی ان سے چیزیں مانگے ایمان صاحب متوجہ صاحب نے کہا چلے ملے دینے کے لیے ساری تبدیل ہمیں سیکھ لی تمہیں دیکھ لیے ہم کر لیں گے ان کا بھائی چلے دیے مگر تبدیلی نہیں سیکھی جاتی میں نہیں سیکھ لی گئی جمع اب انہوں نے تبدیل شروع کر دی متولی صاحب امام صاحب اور بڑے بڑے لوگوں نے اور تبلیغ کیا روزانہ گشت اور روزانہ گشت کس وقت فجر کی اذان کے وقت گشت جو بے نمازی چار پائی پر لیتے ہیں چار پائی اٹھائی اور مسجد جا کر انڈیل دی تب مجھے ہو رہی چار دن تو چھپ رہے نمازی چار دن تو بے نمازی کو چھپ رہے پھر بعد میں تو غصہ آیا تو نے میٹنگ کی الگ میٹنگ کر کے اب جو لیتے رات کو تو ڈنڈے لے کر لیتے اس میں ادھر تبلیغ کرو گے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا اسی لیے کہتے ہیں کہ بار بار نظام الدین اور اور ہمارے ککرائے چھپراتے جاتے رہو سال ہاں سال کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہاں اپنے علاقے میں کام کرو گے دینک کام تو سرخ پر چلا جا بار بار آنے کی ضرورت ہے تمہارے کیس صبح کے وقت بھی ڈیم میں گئے حسب معمول بے نمازی سارے ڈنڈے والے ہونے سے پٹائی شروع کر دی اب آپ میں خوب آدھا پائی ہوئی والے ڈنڈے کے تھے وہ ڈنڈے والے تھے یہ پہلے سے پتا ہوتا نہیں کہ ڈنڈا لے کر جاتے یا جاتے ہی نہ اچھی خاصی پٹائی ہوئی مقدمے بازیاں بھی ہوئی اور زندگی بھر کے لیے تبدیل سے توبہ کر دی قسم کے قصے ہوئے تو ان کو کہا بھی مسلمانوں کے اندر تبدیل کرنے میں تو سیکھنا پڑتا ہے سیکھے وہاں بھی ہوگا تو انہوں کا سیکھنے کا کیا طریقہ وہ طریقہ یہ ہے کہ چار مہینے کے لیے ہمارے ملکوں میں آؤ اور سیکھو انہیں نوجوانوں میں بھی چار چار مہینے بھی اور وہ آئے اور وقت گزار کے گئے ان میں سے بعضوں کی مجھ سے ملاقات ہوئی میں نے کہا کیا ہوا اب جا رہے تو چار مہینے گزار کے چوڑیاں بنا پہن لی ہاتھ میں عورتوں کی گلے میں ہار بھی ڈال لو پیر کے اندر تازے بھی ڈال لو ناک میں فلی بھی ڈال لو ہجڑے بن کے جاؤ ہم تو ہجڑا ہی بنا رہے ہیں تبلیغ والے تم ہجڑے بن کے پورے جاؤ تم میرے صاحب تانا کیوں مار رہے تانا نہیں مار اب تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے چار مہینے میں کیا سیکھا تم جاؤ گے پوچھیں جی، گے کہ چار مہینے کے اندر تمہارے اندر سے جہاد کی طاقت برابر ختم کر کے بھیجا یہ جی، کہیں گے وہ میں کہہ رہا ہوں تم سے کہ جہاد کی طاقت برابر ختم ہوئی کہ نہ منشا جہاد کی طاقت کیا ختم کی جماعتوں میں پھر کر یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جو کام ہم کریں وہ اللہ کے حکموں کے مطابق حضور کے طریقے کے مطابق اور دین کے مطابق کریں تو خدا کی طاقت ساتھ ہو اگر دکان بھی کریں گے تو خدا کی طاقت ساتھ ہو جنگ کریں گے تو خدا کی طاقت ساتھ ہو اس چار مہینے کے اندر تو تم لوگوں نے وہ راستہ بتایا اس راستے پر خدا کی طاقت ساتھ ہو یہ ہر طبقے میں زندہ کرنے کی چیز ہے لڑنے والوں میں بھی تاجروں میں بھی کسانوں میں بھی کھیتی والوں میں بھی خدا کی طاقت کو ساتھ کیے بغیر کام کرو ہمیں چار مہینے میں سیکھا باہر کے میں جو عرض کر رہا تھا مدینہ منورہ جب صحابہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ میں تم دونوں مکہ بچاؤ گا مکہ مکرمہ میں تو بچاؤ کی بھی اجازت نہیں تھی اور آئے تھی, تھی اور کیا کہا اللہ نے اوزینا للذین یقاتلون بی انہم ظلمون وَإِنَّ اللَّهَ لَا نَصْرِهِمْ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله اللہ جی. ترجمہ سنو اللہ کی طرح سے اجازت ہوگی ان لوگوں کو جن سے لڑا جاتا تھا وہ لوگ لڑتے تھے جو خاتون پر اجازت کیوں ہوئی اس لیے کہ بھائی تم مظلوم ہو بے نہ ظلم ضلع اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجازت تو آپ دے رہے اللہ نیو تیاری تو ہمارے پاس ہے نہیں اب بھی لیے کہ مکے سے جو نکلے تو اکثر جب وہاں سارا چھوڑ کر آ گئے مدینے میں اور مدینے والوں کے پاس جو تھا انہوں نے آدھا ہم کو دے دیا اور یہ مدینے والے جو ہیں پورا عرب ان کے پاس آ کر دین سیکھے گا تو سارے عربوں کو مدینے کی کمائی پر تو کھڑا کیا اور مدینے والوں کو کمائی کی چھٹی نہیں دیتے کبھی بدر تو کبھی عہد تو کبھی خندق تو کبھی خیبر تو کبھی تبوک تو کبھی یعنی سارے عربوں سے یوں کہا کہ مدینے اور دین کو سیکھو اب مدینے وہ دین سیکھنے آئے تو مدینے والے انہیں کھلا کے سکھاؤ سکھانے کا کچھ ہی نہیں بلکہ اپنا کھلا کے سکھاؤ اور جب یہ سیکھ سک کے گھر واپس جانے تو راستے کا توشا بھی دے میں اور ان مدینے والوں کے ذمے اللہ کے راستے میں جائیں تو اپنا خرچہ کوئی نادار ملے تو اس پر خرچہ تو خرچے تو اتنے ڈال دیے مدینے والوں پر چار چار گنا اور کمائیوں کا وقت دیتے نہیں تو پھر ہم کیا کریں اجازت تو دے دی اجازت تو دے دی لیکن اس کیا پر سارے اربوں کو مدینے کی کمائی پر کھڑا کیا مدینے والوں کو کمائی کی چھٹی نہ دی مدینے والے خالی ہاتھ ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تمہیں بچاؤ کی اجازت کے کیا بچاؤ گے جب اپنے وطن میں تھے وہاں ضرور دیا ہمیں جب بے وطن ہو گئے کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہ رہا اب آپ فرما رہے اللہ نے اجازت ہے تم بچاؤ کرو یا آئیو تم فن پھر تین ابھی وہ بچاؤ بارہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اچھا، اچھا میں کہ سوال ہوتا ہے تو کچھ نہیں کیا ہم بچاؤ کریں اللہ نے جواب دیا تمہیں اجازت دے دی بچاؤ گی جب تو بچاؤ کر دو اب رہا ہے کیسے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر قدرت رکھتا ہے خدا کی مدد سے تمہارا بچاؤ ہو خدا کی مدد تمہارے ساتھ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب تھے تو کیا وہاں اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر طاقت نہیں رکھتے تھے وہاں کیوں مدد نہیں کی ایسی مدینے میں کی جواب اس کا یہ ہے کہ گٹھلی آم کی آج ڈال کر آج ہی درخت آم کا نہیں بنتا سات سال کی محنتوں کے بعد آم کا درخت بنتا ہے مکہ مکرمہ میں تو دعوت اور قربانی پر کھڑا کیا تاکہ اندر وہ ایمان کی طاقت صبر تقوی اور احسان کی طاقت پیدا ہو کر اللہ کی مدد کے قابل بنے اب بن گئے ہو اب ہم کریں گے وہاں پر تو اطلاع میں ڈالا یہاں مدد کریں گے وہاں پر جڑ لگوائی تو یہاں مدد کریں گے اچھا آگے ایک بات اور بتائی اللہ ہندے غیر تم لوگوں کو نہ تمہارے گھروں سے نکال دیا اب یہاں ایک ارب میرے کو ملا فلسطینی کئی ارب ملے اور میرے کو پکڑا مگر بیٹا ہماری صاحب یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ بھی تو ہیں روزین علی رضی نے یو کا پہلونا میں صحابہ کو جیسے مارا ستایا قتال کیا ان سے ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہیں دشمن وہی مار رہے ہیں داڑ رہے ہیں جو کا دن میں ہم بھی ہیں اللہ دین ہرجم اندیا ہی بغیر حق نا ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا یہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے بے انہوں سولے منہ مظلوم تو مظلوم بھی ہیں ہم تو مظلوم بھی ہیں ہمیں مارا بھی جا رہا ہے ہمیں گھروں سے نکالا گیا اور اللہ کے وین اللہ علیہ نصری قدیر اللہ تعالیٰ مدد کی طاقت بھی رکھتے ہیں تو پھر ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی کئی ملکوں میں یہ ہے چیز آج کل کی دنیا میں مظلوم بھی ہیں مارے بھی جا رہے ہیں نکالے بھی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور پھر بھی مدد نہیں ہو رہی بھائی کیوں نہیں ہو رہی تو میں نے کہا ایک چیز باقی رہ گئی جس سے مدد آتی ان کو وہ کیا وہ کیا وہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے اللہ تم کو گھروں سے نکالا گیا تمہارا کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے تم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے اس کے مانا دعوت یہ رب اللہ جو تھا وہ صاحب آنے کسی گھر کے کونے میں بیٹھ کر ایسا نہیں کہا ڈنکی جو دعوت تھی میں یہی تمہارا خوش ہو دعوت اور جھیلا اس کی بنا پر تمہیں نکالا گیا اس لیے خدا کی مدد تھا تو میں نے سے کہا کہ مدد خدا کی جو رکی ہوئی ہے اس لیے کہ بات تو ساری پائی گئی جو اس آیت میں ہے لیکن ایک گئی وہ ہے دعوت دعوت نہیں رہی مسلمان اس لیے مدد سے محروم ہے ابتدا میں تو دعوت ہوں قربانی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چاہے سات سفر کرنے پڑے صحابہ کو ٹڈیاں کھا کر تو سات سفر کیے ٹڈیاں کھا کر دعوت کا کام نہیں چھو سات سفر کیے ٹڈیاں دعوت کا کام نہیں سفر کیے پیڑوں پر پتھر باندھے پوری سب بھوک کے مارے گر پڑتی تھی پہلی شخص میں سب چھیلا لیکن دعوت کا کام نہیں چھو قربانیوں کے ساتھ دعوت کا کام کیا اللہ اور راضی کرنے کے لیے کیا یہ بات الگ ہے کہ دور فاروقی میں اللہ نے ملک اور مال قدموں میں ڈال دیا انہوں نے ملک اور مال کے لیے نہیں یا تو تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری تکلیفیں اٹھانی لیکن اللہ نے ملک اور مال لا کے قدموں پر ڈال دیا اب آج غلط فہمی ہو گئی پہلے ملک اور مال آ جائے پھر ہم دعوت کا کام کریں اور وہاں یہ تھا کہ پہلے قربانی دیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں گے مڑ کر مال کے لیے نہیں دیں گے یہ بات الگ ہے کہ ملک کر مال آ گیا نہیں آ رہا تو بھی ہمیں کرنا اور اگر آ جائے تو کیا کرنا تو حضرت عمر نے کیا ہاں ملک کر مال آیا تو حضرت عمر نے کیا اور اللہ نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ دینا ہمت کرنا ہوں پھر عرضی اقام الصلاة وہ آتا وامروا بالمعروف ونهوا معروف و یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر زمین کی حکومت دی جائے تو بھی یہ لوگ نمازوں کو قائم کریں گے زکاتوں کو ادا کریں گے بڑی باتوں کو پھیلائیں گے بری باتوں کو روکیں گے تو ابتدا تو قربانی والی دعوت سے ہوئی اور اگر اللہ تعالیٰ دکان دے دے تو دکان میں اللہ کا حکم نافذ کریں گے گھر دے دے تو گھر میں اللہ کا حکم نافذ کریں گے اگر کارخانہ دے دے تو کارخانے میں اللہ کا حکم نافذ کریں گے اور اگر پوری حکومت دے دے تو اس میں اللہ کا حکم نافذ کریں گے یہ انتہا بدل اگر اللہ دے دے کی اجازت کسی میں بدل کا قصہ ہوا ابو سفیان مشرقین کی طرف سے پوری تیاری کر کے شام سے ہتھیار وتھیار سارے خرید کے چلے مدینے مکے کی طرف مدینے سے گزرے مشرقین کے ساتھی تھے مدینے میں پتا چلا رسول کریم سب وسلم نے مشورہ کیا بات طے ہو گئی جب اللہ نے بچاؤ کی اجازت دی ہے تو جنگ کے روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو گرفتار کر دیں جنگ جائیں کلو میٹر ڈبے ہوں گے تو میں ابو سفیان نے آگے کو گرفتار کریں بس کچھ ہوں میں نہیں کر دوں چلو جلدی اب جلدی چلنا کیونکہ اگر تیاری کرنے جاتے ہیں آفڑا نکل جاتا کام ہاتھ سے نکل جاتا تو بغیر تیاری کے نکلے بغیر ہتھیاروں کے نکلے آسان تھا تین سو تیرہ جا کے چالیس پچاس آدمیوں کو گرفتار کر لیں ان کے ہتھیاروں کو قبضہ کر لیں جنگ رک جا لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اب اس گیم کو بدل گیا وائرلیس وغیرہ تو تھا نہیں لیکن کہیں پر پڑاؤ ڈالا وہاں مہنگیاں دیکھی ان کی وہ بتھا مہنگی معلوم ہوتا ہم سے پہلے کوئی ٹھہرا کون ٹھہرا کہاں کی مہنگنیاں ہیں یہ اونٹ کہاں کے تھوڑی تو اندر سے کچوری کی گٹھلی نکلی انداز لگا کے مدینے والے ہیں سوچا کہ آج کا زمانہ تو ہے ہی نہیں مدینے والے جو نکلے سوائے ہمارے پکڑنے کے اور کوئی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی دشمن کو تو بتا دے دیا نے دوستوں کو نہیں بتایا ہر وہی آتی ہے بتایا نہیں جا رہا بڑا بھاری مارکا ہوگا یہ نہیں بتایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کام کراتے کراتے ایسے گھیرے میں لیتے ہیں کام کرنے والوں کو کہ چاروں طرف سے جب کوئی سہارا باقی نہیں رہتا اس وقت میں جب اللہ پھر اللہ بدل کام کرتے کرتے گھیرے میں آ جاؤ نا اور بہت پرابلم تم پر آ جائے تو گھبرا مت جائیے یہ سمجھو کہ خدا کے دربار کی حاضری مل گئی مانگ لو ایشور جو مانگنا گھبرا مت جائیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس میں اعظم ہمیں بتائیے جس کے نام پڑھ کے اللہ کا دعا قبول ہوتی ہے انہوں نے چل میں بتاؤں کشتی میں سوار کیا دریائے دجرا میں لے گئے بھرے دریا میں کشتی سے اٹھا کے اسے پھینک دیا اور کشتی چلا دیا اب وہ ڈوبنے لگا ہاتھ پیر مارنے لگا یا شیخ جائے جب چاروں طرف سے موت کا منظر دکھائی دیا کوئی سہارا نہیں دکھائی دیا کچھ لوگ میں کہ اے اللہ یہ جب انہوں نے کہا نا کشتی دیا کشتی نے دکھا دیا اور کہا کہ جس کیفیت کے ساتھ نے کہا تھا اے اللہ اس کیفیت کے ساتھ جب بھی تو اللہ کو پکارے گا وہی اس میں آ جاؤں اور چاہو تو تمہارے اندر بھی کیفیت پیدا ہو جائے ابھی ابھی ہو جائے سال بھر کی جمع تو نام بھی ہو اس لیے وہ سارا آپ کا بنے بنائے جو بھر کے پلان پروگرام کھاٹ چھاڑ یہ سارا ہونا شروع ہو جائے گا کیا کیا ہوگا پسینے چھوٹنے شروع ہو جائیں گے گرمی میں کنڈلی پر پسینہ دیکھ لیجیے اور دن میں تارے دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے پھر جو سر تو بڑھو گے تو آنسو لانے نہیں پڑیں گے خود آئیں گے اور اس وقت قرار کے ساتھ اے اللہ یہ اس میں آدمی خدا کی میں حاضر جو نارمل حالات میں اے اللہ وہ بغیر دھیان کے جو چاروں طرف سے گھیرے میں آتا ہے اس وقت اے اللہ وہ اس میں آزم ہوتا بہر کیف ابو سفیان نے راستہ بدل دیا ایک آدمی مکے بھیج دیا مکے والوں کو پتا چل گیا مکے والے غصے میں آ گئے اب اس گئے بدل دیا مکے ان کا گھر ہمارے آدمیوں کو بچانا چاہیے ہمارا قافلہ اتنی چرت ہوگی مسلمانوں میں اب چہر بہت غصے میں آ گیا یہاں حضور کر ہم صحابہ تلاش کر رہے میں نہیں پتا کہ وہ بھاگا تلاش کر رہے تلاش کرتے کرتے بدل پہنچے وہ لوگ تیاری کر کے بدل پہنچے یہ لوگ بغیر تیاری کے بدل پہنچے وہ لوگ جب بدل پہنچے تو انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ گیا تو حضرت عباس بھی ان میں تھے کافروں میں انہوں نے اور اتبا انہوں نے ابو جہل کو سمجھایا کہ بھائی جب ہمارا قافلہ آ گیا تو بھائی چھوڑو ان مسلمانوں کو چھوڑو ہم چلے جائیں واپس ہمارا مطلب حل ہو گیا ابو جہل نے کہا کہ لگے ہاتھوں ہم ان کو نمٹاتے چلے اس لیے کہ ان کے بڑے بڑے سارے آئے ہوئے اور تیاری ان کی ہے ہم تیاری کے ساتھ ہیں تو اس وقت یہ عقل مندی ہے کہ لگے ہاتھوں انہیں نمٹاتے چلے بہت آسان سمجھا انہوں نے نمٹانا اتبا نے کہا کہ میں جاسوس بھیج کے نکلوا چکا ہوں کہیں سے ان کی کوئی مدد نہیں اور جن کی مدد نہیں ہوتی ہے وہ جان توڑ لڑا کرتے جان توڑ لڑیں گے ان میں کا ایک ایک آدمی جب تک کے دو دو کو نہیں مارے گا یا کم سے کم ایک ایک کو نہیں مارے گا وہ مرے گا نہیں تو وہ تو تین سو مریں گے لیکن ہمارے نو سو میں کے بھی تین سو یا چھ سو مریں گے کون مرے گا یہ پتا نہیں تو پھر مکے کا کیا مزہ رہا عقل مندی کی بات یہ کہ ہم یہاں سے چل لیکن ابو جہل ابو جہل اس نے تو بس کہا کہ نہیں بس لگے ہاتھوں نہیں نہیں اٹھا چل بالکل مزہ دیا اس نے جنگ کا وہاں مسلمانوں کو پتا چلا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مجمع جمع کیا بتاؤ کیا رائے ہے آئے تو پھر سفیان کا قافلہ گرفتار کرنے مقابلہ پڑ گیا بہت بھاری لشکر کا جیسے آپ کا معاملہ ہے آئے تو پھر نیوز بری کے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے مقابلہ پڑ گیا سال بھر کی جماعت کا اس میں جمنا چاہیے تو جم جائیے گھبرائیے کیا کریں صدیق اکبر نے کہا حضرت تیاری تو ہے نہیں باقی جیسا حکم فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کی کہی حضرت مقداد نے اسے بھی زیادہ تیز کہی ہم بنی اسرائیل کی طرح تب عربوں کا نہ ہونا کہہ کے بھاگنے والی قسم نہیں آپ تو فرمائیے ہم تیار حضور پھر پوچھے مدینے والے سمجھ گئے کہ ہم سے پوچھے مینا کے کیونکہ معاہدہ ہوا تھا باہر جا کے نہیں لڑیں گے مدینے پر حملہ ہوا مقابلہ کریں گے معاہدے کے خلاف حضور اکرم سے مدینے والوں سے لڑائی نہ کراتے اب حضرت صاحب میں مار کھڑے ہوئے مگر حضرت کے ہمارے جواب کا انتظار ہے فرمایا ہاں سارے انسار کی طرف سے حضرت صاحب نماز کھڑے ہوئے اور یوں کہا کہ حضرت اب تو آپ جو کہیں گے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں جون سی جان آپ کے دین پر لگ جائے وہ قیمت ہے بنسبت اس جان کے جو مدینے میں رہ جائے اور جو مال آپ کے دین پر لگ جائے وہ قیمتی ہے بنسبت اس مال کے جو مدینے میں رہ جائے اگر کہیے تو پہاڑوں سے کود کر دکھا دیں اور اگر کہیے تو سمندر میں ڈوب کر دکھا دیں اور اگر کہیے تو گھر کے خدمات تک کا سفر کر کے دکھا دیں جس کی رسی کو چاہے کاٹ دیں اور جس کی رسی کو چاہے جوڑ دے ساری نواز چہرے ہو رہی تھی ایک چودھری پوری قوم کی طرف اکڑ فرمایا کہ جب تم نے ارادے بدل دیے تو چلو پھر اب تیار اس لیے کہ زمین پر بسنے والے جب اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے ارادوں کو بدل دیتے ہیں تو آسمانی نظام کا چلانے والا خدا جو بھی اپنے ارادوں کو بدل کر اور ہدایت کے فیصلے کر دیا اور مدد کے فیصلے کر دیا اب اللہ کی مدد آئی ساری رات اکرم رہے یا مدرا مجھ میں سارا ہارا سارا صبح رہا شماری رومانچ ہوئی آپ نے پھر دعا مانگی بہت دیر تک دعا مانگتے رہے صاحب آمین کہتے رہے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر یہ کہنے لگے کہ اللہ تو لکھا دے صحابہ تو بت اے خدا یہ مختصر سا مجمع سو تیرہ کا جو تیرہ چودہ سال کی محنت کے بعد تیار ہوا اگر یہ مر گیا تو قیامت تک پھر تیری عبادت تو ہونی اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا قیامت تک نہیں پھر کوئی تیرا پوجنے والا خیر تک بڑے رونے والے لیکن جو حضور ہے تک سو اس میں قراری تو دیکھ چادر بھی آپ کی گر گئی پسینے میں شراب ہو رہے حضرت اکبر نے اپنی کولی کے اندر بھر دیا اور یوں کہا کہ اللہ کے میں بھی آپ کی گڑگڑانا وہاں سے دیکھ لیا اللہ کی مدد کر تب جا کے دعا بن اور اس کے بعد پھر جو خدا کی مددیں آئیں پھر خدا کی شاندار مددیں آئیں اللہ تعالیٰ اس منظر کو کھیلتے ان تستی سو نہ رب تک ہوں بألف من الملائكة مردفين یاد کرو اس دن کو کہ جب تم گڑ گڑا رہے تھے خدا کے سامنے اور اللہ نے تمہارا گڑ گڑانا عبور کیا اور یہ کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور یقین تھی کہ جماعتیں بنا بنا کر میں فرشتوں کی بھیجوں گا ایک ہزار فرشتہ آئے گا ان سونا رب

تاکہ تمہارا دل خوش ہو جائے اور تاکہ تمہیں مبارکبادی ہو جائے بم جانا ہوں اللہ پشرا والوں تسما نسر اللہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے ان اللہ اللہ تعالیٰ بڑا غلبے والا ہے غلبے والا ہے تو مکے نے کیوں مدد نہیں کی اس لیے کہ وہ حکمت والا بھی ہے وہاں حکمت نہیں تھی یہاں حکمت ہے اور بدر کا ایک میدان قائم ہوا اب میں تفصیلات بدر کی کہنے جاؤں گا تو پھر کسی اور موقع پہ انشاءاللہ بڑی شاندار تفصیل ہے بدر کی جو سترہ رمضان میں ہم نظام الدین میں تو سنایا کرتے کیا کریں بس وہاں آ جاؤ وہاں آ جاؤ وہاں بالکل کھول کر سنتے رہو تم لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے ساری ساری اگلوانا چاہو تیرا نہ تمہارے پاس وقت ہمارے پاس دو چار دن کا وقت ہوتا ہے اب اسی کے اندر دعا کی کتنی کہی جائے اور وہاں تو کھلا وقت ہوتا ہے یہاں تو بھائی بات ہے تم لوگوں کا کمال ہے اتنی چھوٹی رات اور عام طور سے تم لوگ اس وقت میں جاگ کر سنا یہ تمہاری ہمت کی بات واقعی ہمت اللہ جدا اس سے آگے کی ہمت اس سے آگے کی ہمت اب تو بھاؤ بڑھ گیا تب واقعی اب تو سال سال گھر کی پیدل جماعتیں بنو چار پانچ ہزار جماعتیں پیدل پوری دنیا میں سال سال گھر کی پھرنے لگی اللہ تعالیٰ مجھے وہ دن دکھا کیا تم کہ منصب کیا کرنے والے اللہ ہیں میں ہوتا تو میں اتنی بات نہیں کہہ سکتا میری کیا جو کرنے والا تو میرا اللہ ہے کیسے کرے گا یہ میرے کو معلوم نہیں اگر اس کی حکمت کے مطابق ہوگا تو وہ جو کرنے پر آئے گا تو اس کا تو ارادہ کر دینا کافی یہاں پر سارے اسباب اور مسائل کے باسی سارے اسباب اور مسائل غیر کے پاس صاحب اگر یقین خدا دوسرا امتحان خدا نے یہ لیا ہنین میں کہ سارے اسباب اور مسائل اپنے پاس بارہ ہزار کا مجمع ہنین کے اندر مسلمانوں کا تھا اور کافروں کا مجمع چار ہزار تھا اور مسلمان پوری تیاری کے ساتھ تھے صدی کی طاقت فاروقی طاقت نبوی طاقت ظاہری طاقت باطنی طاقت سب جمع تھی یہ بھی ایک امتحان ہوتا ایک امتحان تو خدا کا یہ ہوتا ہے کہ اسباب و وسائل دوسروں کے پاس اپنے پاس کچھ لو اس میں تو پاس ہو گئے دوسرا امتحان خدا کا یہ ہو وہی اسباب و وسائل اپنے پاس آ گئے ہنین میں یہاں پر بعض لوگ کچے پڑ بعض لوگ یہاں کچے پڑ ان کی زبان پر یہ آیا کہ بدر میں تو ہم ایک تہائی تھے اور جیتے تو یہاں تو ہم تین گنا ہیں بھلا کیوں نہیں جیتیں گے بس نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنی تعداد پر آ گئی اپنے سامان پر آ گئی بس یہی خدا کی مدد ہٹ گئی یہی کی مدد ہٹ گئی اور بھائی دیکھو آج کل کا میں تجربہ بتا دوں جون سے علاقے میں کام کرنے والے کم ہوتے ہیں وہاں پر کام زیادہ ہوتا اور جو ان سے علاقے میں کام کرنے والے بڑھ جاتے ہیں وہاں پر کام کم ہوتا عام طور سے میں نے پوری دنیا میں تجزیہ کیا عام طور سے اس کے خلاف بھی بات جگہ ہے عام طور سے دیکھا کہ جہاں کام کرنے والے کم ہیں وہاں کام زیادہ کیوں کہ وہ لوگ گراتے گڑا ہوں وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا تو کوئی ساتھ نہیں دے اللہ تو نہیں کرنے والا ہے ان کے گر گرانے سے کام ہو نگاہ انگی اللہ پر اور جہاں کام کرنے والے زیادہ ہوں گے تو نگاہ اللہ سے ہٹ کر کام کرنے والوں پر آ جا چلے دینے والے ہمارے یہاں تو پانچ سو چلا دینے والے ہمارے یہاں پندرہ ہزار ہے یہ بات پیدا ہو گئی اور پھر اصولوں میں لڑائیاں شروع ہوتا گشت ہے یہ اصول ہے یہ اصول ہے میں تو میں تو اتنا پرانا تیرے منہ میں سے دودھ کی باس آ رہی کیا جانے تبدیل کا ٹھیکیدار تو میں کیا جانے اب تعلیم کے اصولوں پر اور خرچ کے اصولوں پر اب وہ گشت گیا تعلیم بھی گئی اس کی تو فرصت نہیں اصولوں میں لڑائی ہوگی تعلیم بھی ہو سکتی بحث ہو رہی ایک کچھ کہہ رہا ہے ایک کچھ کہہ رہا فلاں جماعت سے نہیں سنا جماعت اور نمبر دیے جا رہے فلاں جگہ کی جماعت تو ایسی کام کرنے والی فلاں جگہ ایسی کام کرنے والی سمجھے نا نمبر دیے جا رہے کام وام نہیں کرنا نمبر دیتے رہو کسی کی تعریف کرو گے فلاں جگہ تو کام بہت اچھا ہے فلاں جگہ تو کچھ بھی نہیں خالی اُس ہے سمجھے اس میں لگے رہتے ہیں بات اپنے ملکوں میں سنا یہ چیزیں ساری فلاں یہ تو کام بہت اچھا مضبوط ہے فلاں یہ تو کچھ ہے ایسے کرنے والے ہمیشہ محروم رہتے ارے کام کا جھپ مار رہا ادھر ادھر تو جب کام کرنے والے بڑھ جاتے ہیں تو وہاں پر کام کم ہو جاتا ہے کیونکہ نگاہ کام کرنے والوں کی اپنے اوپر جیسے ہنین میں ہو وہ ایک ساتھ تھے ان سے میں نے کہا جماعت میں چلو انہوں نے کہا صاحب مجھے ذرا اپنے وطن میں ٹھہرنے دو تاکہ مکانی کام کی جڑ جم جائے تو میں نے کہا مکانی کام کی جڑ جم جائے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن کام کرنے والے کی جم جڑ جائے جڑ جم جائے یہ بری بات ہے کام کرنے والوں کی جڑ جمے گی تو کام کی جڑ اکھڑ جائے گی اور کام کرنے والوں کی جڑ کہیں نہ جمے بڑی رہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تو کام کی جڑ جم جاتی ہے اب تم کہو گے موری صاحب پھر تو ایسا ہی کرے کہ میں چیلے تین چیلے لینے بند کر دیں کیونکہ چیلے تین چیلے لیتے رہیں گے تو پھر کام کرنے والے پھر بڑھ جائیں گے تو پھر کام کم ہو جائے گا تو پھر اب موقف کر دو جہاں کام کرنے والے بڑھ گئے تو چلے تین چلے سال بھر کی جماعتیں وغیرہ تک مانگو تاکہ وہ چھوڑے رہیں تاکہ نگاہ اللہ بھر رہے نہیں چلے تین چلے برابر مانگے جائیں گے کام کرنے والے برابر بڑھتے رہے لیکن مدد اللہ کے لانے کا طریقہ یہ کہ یہ کام کرنے والے جو ہیں نا یہ اپنی جڑیں جما کر اپنے علاقے میں نہ بیٹھے بلکہ اپنی جڑوں کو اخاڑ کر ملکوں میں چلے جائیں جب یہ اول نمبر کے آدمی دور چلے جائیں گے جماعتیں لے لے کر تو ان ملکوں میں کام شروع ہو جائے گا ان لوگوں کی وجہ سے اب جو دوسرے نمبر کے آدمی علاقے میں رہیں گے ان کو ابھرنے کا موقع ملے گا اوپر والے چلیں گے نیچوں کو ابھرنے کا موقع ملے گا یہ ابھر کر اللہ کی ذات سے ملنے کے کام کریں گے کچھ اس کے اندر کمزوریاں ہوں گی تو پھر وہ اول نمبر کے آدمی آ کے ان کمزوریوں کو ٹھیک کریں گے یہ کام کرنے والے بڑھیں گے یہ کام کرنے والا طبقہ جو ہے یہ پھرتا ہے تو بعد والے بنیں گے جب یہ بن جاتے ہیوی پھرا دو تو بعد والے بنیں گے تو یوں ہر علاقے میں کام کرنے والے بنتے چلے جائیں گے اور دنیا کے اندر پھرتے چلے جائیں گے ہمارا ہوائی جہاز کی طرح ہمیں تو بالکل اڑتے ہی رہنا ہے وہ تو تھوڑی دیر کے لیے زمین پر پیسنجروں کو اتارنے کے لیے دوسرے پیسنجروں کو چڑھانے کے لیے تھوڑا پیٹرول ویٹرول لینے کے لیے اتنا اور اتر کر اپنا کام کر کر پھر راؤش کر کے پھر چلے تو راؤش کرنے کے لیے تیرے علاقے میں آؤ اصل تو تمہیں اللہ کے راستے کے اندر پھر ماؤ خدا کہتا ہے ان فی روفی فاطم وسی کالا بجاہد روفی زمین اللہ بے امباری کمان بجاہد بے امباری کمان فضی روفی زمین اللہ ہلکے ہوئے ہماری تم تو نکلتے یہ دوسرا امتحان میں یقین کا دوسرا امتحان نگاہ اپنے اوپر آئی اور مدد اللہ کی ہٹ بارہ ہزار کا مجمع بھگنے لگا چار ہزار کے مقابلے سے روگ کی وجہ سے صرف رسول کریم سرسلم جمی اور آپ کے گیارہ ساتھی جمع یہ بارہ جمی بارہ ہزار بھاگے خدا نے بتا دیا کہ تمہاری تعداد سے کچھ نہیں ہوتا تمہارے سامان سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کرنے والے اب یہ بارہ ہزار جب بھاگنے شروع ہوئے تو حضور اکرم نے بھی للکا تو بھی بھاگے صرف اٹھاسی آدمی لوٹے بارہ پہلے تھے سو ان سو نے کہا کہ اللہ میں بات سمجھ آگے کرنے والی ذات تو تین ہماری تعدادوں سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ کرنے والا جب یہ بات آ گئی نا تو پھر اللہ کی مدد آئی اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد هنين إذ کم کسرت فلم فلن تم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت زمین تنگ ہو گئی ہوتی بھاگنے لگے تمہارا زیادہ ہونا کام نہ آیا لیکن جب وہ ذہن بنا پھر کیا ہے سمان بلن باہو سکین کہ ادا رسول ہی بالل مومنی نوان دل جنو دلم کروا وزین پھر اللہ ہی مدد آ جب یہ ذہن بنا قیامت تک اللہ تعالیٰ کی یہ تصویر اب میں اپنے بیان کو ایک بات پہ ختم کروں ایک بات یہ کا کرنا سن ایک ہجری سے سن آٹھ ہجری تک فرض عین تھا جو دنیا میں کئی مسلمان بنے اس کا مدینہ منورہ میں زندگی بھر کے لیے آ کر بس جانا یہ فرض آئندہ آخری کیوں تاکہ حضور اکرم سر سر کی صحبت میں رہ کر مدینہ میں اور مسجد نبی میں اسلامی زندگی قائم ہو مسجد نبی میں فضا بنے تعلیم کے حلقے اللہ کا ذکر ایمان کی وجہ سے قرآن کی تلاوت اللہ کا تعلق گرم گرم آنسو کا بہانا ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں کا بھرنا اس مبارک زندگی کو سیکھ کر اسے کاروبار میں چلانا اس کے گھر میں چلانا باہر کے نو مسلم جب اس مبارک زندگی کو مدینے میں دیکھتے تھے تو مسلمان بن جاتے تھے تو سمجھ میں ان کے اسلام آ جاتا تھا اسلام یہ اسلام کی معاشرت کو قائم کرنے اور اسلامی زندگی کو چالو کرنے کے لیے ہجرت فرض تھی اور اب میں کس سے نہیں بیان کرتا کس کس طریقے سے لوگ آ کر مسلمان بنے غیر مسلم کے غیر مسلم کیسے مسلمان بنے ایک لمبا سا غیر مسلم آیا تھا جو ساتھ بکریوں کا دودھ پی دیا تھا وہ کیسے مسلمان بنا کئی قصے لیکن پوری دنیا کے آدمی مدینہ منورہ میں آ کر اسلامی زندگی کو دیکھیں یہ مشکل چیز تھی پوری دنیا والوں کو اسلامی زندگی کیسے معلوم ہو اس کا ترتیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قائم تھی کہ جہاد کے لیے جماعتیں بھیجی جہاد کیا تھا مسجد نبوی کی فضا کو حرکت دے دے وہ جو مسجد نبوی کی فضا تھی روحانی ایمانی فضا تعلیم کے حلقے دعوت مجالس ایمانیہ وغیرہ اس فضا کو حرکت دے دینا یہ جہاد تین تین ہزار کے مجمے پانچ ہزار کے مجمے جو جاتے تھے تو وہ مسجد نبوی والے کام کرتے تھے اللہ کے راستے میں جا کر وہی تعلیم کے حلقے اللہ کے ایمان کی مجلسیں وہ اخلاق یہودیوں میں اگر کوئی بیوہ عورت مل گئی تو اس کو کھلانا پلانا نسارا میں کوئی یتیم بچہ مل گیا تو اس کی خدمت کرنا یہ ایک اچھی خاصی زندگی تھی اسلامی اسے لے کر وہ جاتے تھے اور خصوصی گش کر کے وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو تم مزے میں رہو گے جیسے ہم مزے میں ہیں پہلے کتنے ہم گڑبڑ تھے کیسے اچھے ہوں گے نہیں قبول کیا تو پھر جھیجیا چیزیں کو بھی قبول نہیں کیا سلے کو بھی قبول نہیں کیا تو پھر جلد اس کے اندر پھر خدا کی تائی مددوں کا آنا مددوں کا آنا اتنا ہو چکا تھا مدر کا مشہور کہ بڑے بڑے طاقت پر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ خدا کی غیری طاقت ہے لہٰذا ان کو چھیڑوں گا اچھی طرح سمجھ رشتہ میں زمان سمجھ چکا تھا کس طرح فارغ سمجھ چکا کہ کبھی ان کے ساتھ خدا کی غیری طاقت لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگوں نے جنگیں لڑی تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ گئی ساری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ بھائی ان کو ستاؤ کہ ان کو اگر ستایا تو انہوں نے جی، اللہ اللہ کی مدد آ جائے ان کو پھر زیادہ خرچہ بھی بنانے تو مسلح بچھا کے پڑھ کر اللہ سے اوپر سے مدد اترواتے ہیں اور ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں ان کا اس لیے کہ جب نکلتے ہیں تو خود اپنی جان مال سے نکلتے ہیں اور مدد جب اترواتے ہیں تو فرشتے ایسے آتے ہیں جو تنخواہ بھی نہیں مانگتے کھانا بھی نہیں مانگتے ہتھیار بھی نہیں مانگتے وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ راستہ کاٹ دیا تو ٹرین کہاں پر چلا میں برف پڑ رہی کیسے ہوتی کچھ بھی کچھ بھی ساری دنیا میں آ چکا چھ سو چھ سو چار تک عیسائی عورتیں اپنے بچوں کو حضرت خارد حضرت عمر کا نام لینے کے ناراض دیتی تھی اتنا روک پڑ چکا تھا مسلمانوں کا آسمانی مدد ان کی وجہ سے پھر ان لوگوں نے چال چلی کہ آسمانی مدد رکوانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں میں سے نبی کا طریقہ ہٹاؤ اس کے لیے انہوں نے اپنی لڑکیاں ڈال دی مسلمانوں کے بیچ میں خوبصورت لڑکی اور مال ڈال دیا تاکہ یہ مال حرام ان کے پیٹ میں چلا جائے لڑکیوں سے دنا میں مبتلا ہو جائے بس نبی کا طریقہ چھوٹ گیا حرام میں مبتلا ہو گیا آسمان کی مدد جو ہے وہ رک گئی پھر مُلی گاجر کی طرح کاٹتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ چال چل وہی چال آج بھی چلی جا رہی اس زمانے میں تو انہوں نے اپنی لڑکیاں بھیجی تاکہ ہمیں حضور کے طریقے سے ہٹائیں اور آج کے زمانے میں وہ اتنے کامیاب ہیں کہ اب وہ اپنی لڑکیاں بھیجنے کی انہیں ضرورت نہیں رہی کیونکہ انہوں نے ہماری لڑکیوں کو ان کی لڑکیوں جیسا بنا دی مسلمانوں کی لڑکیاں مسلمانوں کو حضور کے طریقے سے ہٹانے کے لیے کافی ہیں اب انہیں عیسائیوں کو اپنی لڑکیاں بھیجنے کی ضرورت نہیں رہی سے آگے بڑھ گئے مت تم لوگ ان باتوں کو سن حضور اکرم سر کی ترتیب پر یہ کہ یہ جہاد کی جو جماعتیں نکلی نا اس سے فضا بنی اور لوگ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے جب اسلامی زندگی حرکت میں آ گئی جہاد کیا ہے مسجد نبوی والی اور مدینہ منورہ والی سن ایک ہجری سے لے کے آٹھ ہجری تک جو اسلامی زندگی قائم ہوئی اس کو حرکت دے دینا اس کا نام جی ہاں۔ تھی شاید میں نے کل ہی بیان کیا تھا غیر مسلموں نے شکایت کی کہ بغیر دعوت کی ہمیں پکڑ لائے کل دادا نہیں یاد ہے بس تمہیں نہیں دو میں بھول جاتا ہوں تو کون سی بات کون سے بیان میں کہی جس کا مریض بھی یاد رہتا نہیں یعنی مجھے غیر مسلم بھی جنگ جانتے یہ لوگ ملک مال والے لوگ نہیں یہ لوگ تو دعوت والے لوگ یہ تھا جہاں جی اس سے اسلام پھیلا یاد تو پھر سمجھو یاد کیا تھا سن ایک ہجری سے آٹھ ہجری تک جو اسلامی زندگی قائم ہو گئی اس اسلامی زندگی کو مسجد نبوی کی فضا کو دنیا میں حرکت دے دی جو آج تک تمہاری جماعتیں کر رہی ہیں حرکت دیا جائے ہے یہ جی اس سسٹم پہ اچھا جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا کا مکرمہ جب فتح ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرتا بادل فتح مکہ مکرمہ فتح ہو جانے کے بعد اب ہجرت باقی نہیں رہی کیا مطلب ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چلا جانا جو فرض تھا اس کی فرضیت اب منسوخ ہو گئی بس اب جو جہاں مسلمان ہیں بس وہیں رہے مدینہ منورہ ہمیشہ کے لیے آئے اب یہ فرضیت نہیں رہی نہ ہی بادل پر لیکن ایک بات فرمائی ولاکن کی جہادوں ونیتوں لیکن جہاد جو ہے وہ باقی ہے قیامت الجہاد و مادری کے یوم قیامہ جہاد قیامت تک چلتا رہے اگر جہاد یعنی اللہ کے راستے کی جب جہد کے جو نہیں نکلتے پورے عالم کے اندر جو اسلام پھیلا اس کے اس کی دو وجہ ایک وجہ تو جہاد ہے جہاد کا مطلب میں بتا چکا مسجد نبی علی فضا کو حرکت دے دی اس سے ایک فضا بن گئی پورے عالم میں ایمان لیکن ملفائے راشدین کے زمانے تک تو برابر جہاد چلا بعد کے اندر ملک اور مال کے لیے لشکر بھیجے جانے لگے اب وہ مدد خدا کی ہٹ گئی جو اوپر والے جو بادشاہ آئے دنیا پرست آ گئے بعد والے تو مدد اللہ کی ہٹ گئی لیکن اندر کی جو فوج تھی ان میں اللہ والے تھے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو سندھ بھیجا اور مشاعر کو زنجیبار بار بھیجا افریقہ اور تاریخ ابن زیاد کو بھیجا گیا اسپین میں یورپ میں ایک یورپ میں ایک ایشیا میں ایک افریقہ میں اس طریقے سے وہ گئے اور ان کے ہاتھوں کو اسلام پھیلا باوجود ہے کہ بھیجنے والوں میں دینداری نہیں تھی معلوم میں بھیجنے والا حجاج میں یوسف تھا بڑا ظالم لیکن جانے والوں کے اندر استعداد تھی اسلام خوب پھیلا لیکن بعد میں فوجوں کے اندر بھی ملک پال کا جذبہ آ گیا اب یہ جتنی جنگیں ہو رہی اس سے اسلام تو پھیلے گا نہیں کیوں کہ وہ چیز رہی مسجد نبی والی فضا کو حرکت دے دینا اور اللہ کے لیے نکلنا نہ رہا اللہ نے ایک دوسرا غیبی انتظام کیا دوسرا غیبی انتظام اسلام کے پھیلنے کا دنیا میں وہ حج تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے حج کیا اس کا اعلان کیا اور جب مدینے سے نکلے تو بیس ہزار کا مجمع چلا ہے اور راستے میں لوگ چلتے ہیں اور حج جو ہوتا تھا وہ کیا تھا مسجد نبی علی فضا کو اس میں بھی حرکت دے دی حج کے اندر تعلیم ہوتی تھی ذکر ہوتا تھا تلاوت ہوتی تھی ایک فضا بنتی تھی اور پھر ارفات کے میدان تک پہنچنے میں سوا لاکھ کا مجمع آ گیا اور اس میں حضور اس نے خطبات دیے اور اس میں پہلے اعلیٰ فلی بن شاہد الغائبہ اب بھی حج بھی بعد میں چلا اور حج سے اس طرح خوب پھیلا یہ کیا تھی کہ اس زمانے میں خشکی سے حج ہوتا تھا اس پر گھوڑوں پر اونٹوں پر بیل گاڑیوں پر پیدل بڑے بڑے قافلے نکلتے تھے اور دنیا کے چاروں طرف سے نکلتے تھے مشرق مغرب شمال جنوب اور دو لوگ اپنے برتن سے جب حج کو جاتے تھے تو تقریباً چھ چھ مہینے میں پہنچتے تھے آٹھ آٹھ مہینے میں پہنچتے تھے اس زمانے میں تو چھ آٹھ مہینے تک ایک فضا جہاں جہاں قافلے چلے اس میں ایک فضا بنتی چلی گئی اچھا راستے میں جن پر حد کرتا وہ بھی ساتھ میں ہوتے چلے گئے تو قافلے بڑھتے رہے یہ مسجد ربی والی فضا ان حج کے اندر تھی اچھا ان میں بڑے بڑے علماء اور مشائق اہل دن ہوتے تھے ان کے بیانات ہوتے تھے تعلیم کے حلقے ہوتے تھے ذکر ہوتا تھا تلاوت ہوتی تھی رونا دھنا ہوتا تھا بیت اللہ کی محبت ہوتی تھی تو یہ غیر مسلم جب اسے دیکھتے تھے تو وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے غیر مسلموں کا اسلام کا داخلہ حس کی وجہ سے بھی کافی ہے ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سے غیر مسلم حج کے قافلوں سے مسلمان بنے حالانکہ بہت سے غیر مسلم وہ ہیں کہ وہ قافلہ جب ان کے اندر سے گزرا وہ تو مسلمان بنے لیکن انہیں کی قوم کے دوسری جگہ جو بستے تھے جہاں کا قابل نہیں چہرہ وہ اب تک ہندو ہے راجپوت آپ کو دونوں قسم کے ملیں گے ہندو بھی ملیں گے مسلمان بھی ملیں گے اب ایک ہی قوم یہ دونوں کیسے ہوں گے جہاں سے حد کے قافلے گزرے انہیں تو اسلام مل گیا جہاں سے حد کے قافلے نہیں گزرے اسی حالت میں رہے یوں پوری دنیا کا تم تجزیہ کرو گے تو چار چھ آٹھ مہینے تو جانے میں لگتے تھے پھر وہاں پہنچنے کے بعد بہت سے تو مرنے کے لیے ٹھہرتے تھے بہت سے واپس لوٹتے تھے چار چھ مہینہ فلم کھیلتے تھے اور اس کے بعد پھر جب لوٹتے تھے چار چھ آٹھ مہینہ لگتا تھا واپسی میں اتنی دیر دوسرا قافلہ حج کا چاروں طرف سے نکلنا شروع ہوا تو پورے عالم کے اندر حج کی حرکت تھی خشکی کے راستے ہوائی جہاز ریلے موٹر وغیرہ تو تھی نہیں تو پورے عالم کے اندر ایک ایمان کی دین کی فضا بنتی تھی اسلام پھیلتا تھا اسلام کے پھیلنے کی دو چیزیں تھیں ایک تو جہاد تھا اور ایک حج تھا جہاد تو گڑبڑیشن میں آ گیا مان مارے سارے بن گئے تو اس سے اسلام کا پھیلنا بند ہوا بعد میں خال خان پھر اسلام پھیلتا رہا سلیمان عبد اب ملک ملک آپ یہ ملک ابتد ملک وغیرہ کا جو زمانہ تھے بادشاہ ادھر تھے گڑبڑ ہو گئے تھے پبلک میں کچھ خیر تھی بعد میں وہ بھی چلی گئی اسلام پھیلتا رہا جب تک کہ جہاد صحیح چالو رہا لیکن حج سے اسلام کا پھیلنا تو یعنی بارہ سو تیرہ سو سال تک برابر ہوتا رہا لیکن اب حج جو ہے اس سے اسلام نہیں پھیلے گا کیوں ایک دم سے ہوائی جیسے پہنچ کے وہاں پر بیچ میں وہ فضا نہیں بنی میری بات کو سمجھو آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سمجھو میں ایک چیز سمجھانا چاہتا پورے عالم کے اندر کروڑوں آدمی کر کے جہنم میں جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں یہ سب جنت میں جا میں ایک بات کو سمجھانا چاہتا ہوں تھکا ہوا آدمی ہوں بیمار ہوں رات بھی تھوڑا اس لیے لیکن ضرورت کی بنا پر بول رہا ہوں اب ہوائی جہازوں سے موٹروں سے ریلوں سے حج ہوا وہ بیچ پہ جو فضا بنتی تھی وہ بننی بند ہو گئی اب بتا اسلام دنیا میں کیسے وہ جہاد تو ختم ہو گیا حج سے جو اسلام پھیلتا تھا وہ چیز بھی نہیں رہی اس کا بدل یہ پیدل جماعتوں کا سال سال بھر کے لیے پوری دنیا میں نکلنا اب کس سے اسلام پہ اللہ انشاءاللہ اللہ اس کا بھی بدل بنے گا جو دورے نبوی کے اندر جو جہاد کی جماعتیں نکلتی تھی اور اسے فضا بنتی تھی فضا ان جماعتوں سے بنے گی گھر ان جماعتوں کے نکلنے پر ہمیں دوستوں کی سنی بھی بڑی یعنی ہم ہر قسم کے ملے ارے یہ پیدل جماعت کر رہی ہے دشمن اسلام چوک جائیں گے یوں ہو جائے گا امریکہ میں نو جماعتیں پھر رہی ہیں میرے کو ملے کچھ اللہ بالا اور یہ یہود جو بڑے چالاک ہیں یہ دیکھیں گے سب اخبار میں بھی آ گیا دنیا کو چونکانے والی چیز ہے ان کے چپتے چپتے ہونا چاہیے میں ان اللہ بلا کو سمجھاتا رہا میرے کو مجبور کیا کہ پاکستان والے دوستوں کے مشورے میں اس بات کو ڈالو میں نے کہا میں تو نہیں ڈالوں اس لیے میں تو خود اسی خیال کا ہوں میں مشورے میں اس میں ڈالوں کہ بھائی میری سمجھ میں نہ آتا تو بھی میں مشورے میں جانوں گا میں پاکستان کے بزرگوں سے پوچھوں گا اور یہ بات میری سمجھ نہیں ہے میری تو خود سمجھ میں آ رہی ہے میں کیسے ڈالوں مشورے جو ہو رہا ہے وہ ہے پیدل پہلے میں نکلنا ٹھیک ہے بالکل میرے نزدیک میں کیوں مشورے میں ڈالوں ہاں مہاراج روڑا اٹکاؤں باتوں نے کہا مجھ سے یہ تو سارا چوٹ جائیں گے پہلے جماعتوں سے اخباروں تک کوئی بات آ گئی روکنگ روکنگ واکنگ میں نے کہا کوئی نہیں چوٹ ہے ان کے چوٹنے سے نقصان تو ہے لیکن اس کا بدرکا قربانی سے بنے گا کتنی قربانیوں سے لوگ جا رہے ہیں دیکھو ایسے کوئی راستے چلتے آدمی تھوڑی بھیجا جاتا کتنے کتنے ذمہ دار لوگ ہوتے کیسے کیسے ان کے پرابلم ہوتے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر ہوتے ہیں کیا ان کے بچے نہیں ہوتے ان کی بیویاں نہیں ہوتی کس قدر تکلیفوں کے ساتھ یہ لوگ چلتے ہیں تو ان کی یہ قربانیاں یہ تو پہنچے گی آسمان پر اور ان کی یہ دعوت یہ پہنچے گی کانوں میں اور خدا کے فیصلوں سے بھی اور دشمنوں کی چال بھی نہیں چلے گی قربانیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ملک مال کی حوث اگر ہے تو تو پھر دشمن ہوئی چال چل جائے گی لیکن اگر قربانی کے ساتھ چل رہے ہیں تو اللہ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ان بھیجنے والوں میں اور چلنے والوں کے اندر اللہ اخلاص ہم سب میں باقی رکھے تو انشاءاللہ ان قربانیوں سے اللہ غیبی نظام چلائیں گے اسلام کے دین کے پھیلنے اس لیے بھائی میری بنیت یہ ہے کہ پانچ سات ہزار جماعتیں پورے عالم میں سال سال بھر کی اگر پیدل چل پڑی تو پھر فضا بن جائے گی پھر تو تمہارے کہے بغیر جگہ جگہ سے ہندوستان کے اندر رمضان سے پہلے میں ایک مرتبہ صبح بیان کر رہا تھا بیان کرتے کرتے مجھے بہت رونا ہے بہت رونا اس لیے پاکستان کی الحمد للہ ہر سال تیس جماعتیں اٹھائیس جماعتیں پچیس جماعتیں نکلتی ہیں اور میں نے ہندوستان کے جتنے پرانے کام کرنے والے تھے ان کو بھی پاکستان بھیجا اور یہ آج کے آگے جا کے دیکھو گے وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں ہر ایک ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاؤ ہر ایک کے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں ہر ایک ایک دوسرے کی خوبیوں خوبیوں سے فائدہ اٹھا اور یہ کمزوری اگر کسی میں ہے تو کمزوری پہ پردے ڈالو اللہ کے بندو خوبیوں سے فائدہ اٹھا کمزوری سے تو بچا ہوا کوئی بھی اب تو خدا کی ذات ہے تو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ میں نے حضرت دامد برکات سے عرض کیا حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا خیال پھر میں نے سارے ہندوستان کے پرانوں سے بات کی دعوت کی وہ سارا میرے ہی اوپر پڑی ان کے پاسپورٹ ان کے ویزے ان کا سارا پرابلم اور یہ جگہ میں اس کو بات کرنے والا تھا میں نے آئندہ کبھی نہیں کروں گا دوسرے تم کرو سا گریجویٹوں کا کام ملا سے لے رہے لیکن خیر پہلا تھا پورا ملک ہمارا پھیلا ہوا کیا کرتے مجبور تھے خیر میں نے پورا کنٹرول میں پورا کنٹرول کیا تو گریجویٹوں کو ہی لگایا نگرانی رہی نگرانی میں کرتا رہا تو وہ لوگ گئے ماشاء اللہ دیکھا کیا آئے اب جا کے باقاعدہ جو دو مہینے کے لیے جماعتیں پرانی کی ہمارے یہاں نظام الدین میں بھی رہتی ہیں ابھی ہماری مہرا وغیرہ کا دورہ ہونے والا ہے ہماری شبہ پالن پوری میاج مہرا وغیرہ ان کا دورہ ہونے والا ہو چکا ہو گیا ابھی مشورہ ہم طے کر کے آئے تھے اور بھائی رمضان کا ہمارا معمول یہ کہ رمضان میں چار چار مہینے کی پیدل جماعتیں نکالا رمضان تو شابان کی ستائیس اٹھائیس تاریخ تھی میں بیان کر رہا تھا من جانی بلّا من جانی بلّا بیان کرتے کرتے مجھے رونا آ گیا اب ایسا رونا ہے کہ میں تو رونے لگا اب میں نے روتے روتے ہی کہا کہ کیا میں اپنے مرنے سے پہلے پہلے سال بھر کی ہندوستان کی جماعت اندرونی ملک کے اندر چلتی ہوئی دیکھ سکوں گا کہ میری زبان سے نکلا میں مو رہا تھا ایک بہت بڑے پیر صاحب مشہور ہیں جمع میں خوب لگے ہوئے ہیں روتے ہوئے کھڑے ہوئے اور رمن صاحب میں سال بھر کے لیے پیدل نے بس جو دھڑا دھڑ چلی تو اسی دن ایک جماعت سال بھر کی بن گئی پھر ہم نے تصوت کے لیے آدمی لگا دی کہ بھائی تصوت کرو کون کون جانے کا قابل ہے کون نہیں سب روزانہ بات چلتی رہی جس وقت ہم لوگ آئے ہیں گیارہ جماعتیں تو روانہ کر گیا اندرونی ملک اور یہ میرے ذہن میں کہ اندرونی ملک پہ جب چلیں گے نا ان میں استعداد پیدا ہوگی تو پھر بھی نے ملک بھیجیں گے اس لیے کہ بھائی ہم تو کس مکتب ہے ہم تو علی پیتے پیسے والے ہیں دھیمے دھیمے دھیمے سیڑھی سیڑھی سیڑھی سیڑھی سیڑھی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسرے کے محل دیکھ کے اپنے جھوپڑے میں مت لگا دینا دھیمے دھیمے چل رہا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اور ایسی فضا بنی کہ بھوپال کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایک جماعت تیار کر کے سال بھر کی بھیجیں گے بھیج دی دوسری جماعت آنے والی تھی ہمارے آنے تک تو نہیں آئی تھی ہمارے آنے کے بعد آئی ہوگی ہر صوبے سے لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم سال بھر کی جماعت بھیجیں گے اور ہمیں شرطیں لگائی وہ سال بھر کی جماعت آوے نظام الدین میں اور خوب خرچے لے کر آوے ہو سکتا ہے نظام الدین میں اچھی طرح ذہن بنا کے ہم دو ہزار میل بھیج دیں گے اور وہاں سے وہ سال بھر چلے علاقے ہم نے تجویز کر دی پورا نقشہ وغیرہ میپ لے کر ساری ترتیب دے دی بعد کا کوئی خط ہمیں آیا نہیں کہ بعد میں کتنی جماعتیں بن کر آئی اور آپ حضرت گزارش ہے کوئی بیچارے اچانک کھڑے ہوئے اور نام لکھوایا اور چلے گئے بہت سے بہت سے حالات ہمارے سامنے آئے میں تو بہت دعا مانگ رہا ہوں پر گزارش ہے ان بیچاروں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان کی عادت ڈال دے اور یہ ہماری پاک جماعتیں جا رہی ہیں ان کے یہ بھی اللہ تعالیٰ بہت مدد کرنا اور یوں تو میں سب کے لیے دعا مانگ رہی جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں سال بھر والوں کے لیے خصوصیت سے آپ حضرات دعا مانگے جو بیت اللہ پر جائیں وہ اللہ سے کہیں اے اللہ ایک چیز چل رہی ہے تیری مدد کے بغیر نہیں چلے گی تو اس طریقے سے اللہ نے فضا بنائی ہے اب میں جی میں میرے یہ آ رہا ہے کہ بھائی پوری دنیا سے پیدل جماعتیں نکلنی شروع ہو جائیں نام تو آپ لکھوا دو پیدل جماعت میں سال بھر چلنے کا لیکن بھیجیں گے اس وقت جب ہمارے اکادرین کا مشورہ کیونکہ بات مستحکیں ہوتی ہیں نہ بھیجنے میں مستحد ہوتی ہے تو آپ کی قربانی کے ساتھ تیار ہونے کو کیا رخ پر بدلیں گے ہمارے اکادری وہ ہم سوچتے رہیں گے مثلاً یہ کہہ دیں نے سال بھر کی پیدل جماعت کے نام لکھوا دیا ہے تو بھائی وہ پیدل تم پاکستان میں چلو کیا تم ہندوستان میں چلو کیا تم دونوں ملکوں میں چلو یا ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر استعداد ہے تو تمہارے اندر کہا جا کہ نہیں بھائی تم یورپ سے چلو افریقہ میں گھسو ہو سکتا ہے تم سے کہا جا کہ یورپ کے یہ افریقہ دو قسم کا گورا اور کالا یہ مراکش مصر یہ تو گورا افریقہ اور وہ سینیگال داہومی ٹوگو یہ سارا کالا افریقہ تو کالے اور گورے دونوں مل کے اگر تمہاری جماعتوں میں چلے تو صرف ان کا چلنا یورپ میں وہ اسلام کو پھیلا دے گا کیونکہ تارے گوروں کے لڑائیاں خوب خود ہو گئی اور وہ چلتا دیکھیں گے وہ سوچ میں بڑھیں گے کہ یہ تارے گورے ساتھ میں پیسے لیکن یہ ساری چیزیں مشورے کی ہمارے بڑے جو ہیں حضرت جی دامد برکات ہوئے ہیں ہمارے مفتی صاحب ہیں ہمارے بھائی دل بھاگ صاحب ہیں یہ ہمارے سارے بڑے مل کر جو مشورہ کریں گے لیکن تم تو اپنی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ زیادہ سے زیادہ خرچے لے کر سال بھر پیدل چلنے کے لیے آپ حضرات میں سے کون تیار ہے خدا کی مدد سے تمہاری نسلیں پلیں اور خدا کی مدد سے تمہارے کاروبار چلیں اور خدا کی مدد سے تمہارے اور ہمارے جیسے کم صلاحیت والوں سے خدا دین کو پھیلائے گا پھیلانے والا خدا ہے ہم نہیں کریں گے ہمارا کام تو ہے بے اموالی کو مانتے یہ ہمارا کام ہے لیکن اس کے بعد نسر من اللہ فتح قریب یہ خدا کا کام ہے اور جب نسر من اللہ فتح قریب اگر آیا تو جا نسر اللہ بن فتح ورا ایتن ناسا ید ہوفی دی اللہ خدا کرے گا در اگر اسلام میں داخل ہو تو تمہارے ہمارے حساب میں ہو یہ مت ذہن میں لاؤ ہم سے کیا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا کرنے والی ذات کا اللہ کی مجھے ایسے قابل ہے منی کا قطرہ ہاں، اس سے اتنا بڑا انسان بنا دیا چھوٹا سا بیج اتنا بڑا درخت بنا دیا مطلب تو ہمارے زمانے جیسے نا اہم اللہ ان سے اتنے بڑے دین کا کام لے لے لیکن بھائی خدا یہ قدرت اندھی نہیں ہے اندازن کام لے لے ایسی گری پڑی نہیں خدا یہ قدرت ترتیب ہے آم کے گٹھلی کو زمین کے اندر صحیح ترتیب سے دفن کرو گے تو اللہ اپنے قدرت سے پورا درخت تیار کر دیں گے لیکن وہی آم کی گٹھلی کو جیب میں ڈال کے تم یہ سوچو یا اللہ کا قادر ہے تو آپ کی جیب سے وہ درخت نہیں نکالے کیونکہ ترتیب ہے جہاں بیج پڑ گیا بھائی سے اگا دے ایسا نہیں کرتے ہو ترتیب ہے جہاں بیج پڑا بھائی اگ جائے تم تو سارے پریشان ہو جائے ترموز چار بیج اندر پیٹ میں گھس گئے چار ترمز کی نہیں پریشان ہو جائیں گے ہم تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے قدرتی استعمال منی کے خطرے سے اچھا انسان ہم سارے کیا ہیں منی کے خطرے دو منی کے خطرے ایک ماں کا ایک باپ کا اس سے اللہ نے ہم کو بنایا کیسا تاجر مطلب ایسے ہمارے بچے بن رہے میاں بی ملے منی کے خطرے سے اللہ نے انسان بنا دیا کتنا بڑا قدرت والا لیکن منی کے پتے سے انداز تھوڑی بناتا اس کی ترتیب سے ٹپکایا جائے تو ہے اور اگر یہ منی کا پتھر کان میں ٹپکا دیا اور نہیں بناتا حالانکہ قدرت میں کوئی فرق نہیں ترتیب ہے اس کی تو اسی طریقے سے ہم اور آپ کتنی نا اہل ہو لیکن کام دینے والا خدا جو ہے وہ طاقت والا اور قدرت والا اس نے ہمیں ترتیب بتائی کہ چاہے تم کیسے ہی ہو لیکن تم یہ کرو تو میں یوں کروں گا وہ کیا ہے تم انہوں مل ہے مرسولی وہ تجا ہندو فی سبھی اللہ میں امبانی کو منف جان لگاؤ مال لگاؤ اپنا لگاؤ دوسروں سے لے کر مت چل میں امبانی کو منف سم سر تیری جان تیرا مال اس لیے کہ دوسروں کے مال سے چلنے والا اس میں قوت ایمانیہ نہیں یعنی پیدا ہوئی دوسرے نمبر سے چلنے والے میں وہ اندر کی طاقت آتی پھر کرایہ بھی جیسا ہو جاتا بالکل سو ہوتی ہی نہیں تو مطلب پیسہ نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں صحابہ کے پاس پیسہ نہیں تھا انہوں نے کیا کیا پیڑوں پر مسلمان باندھ باندھ کے چلے دانتوں کے پتے چاپ چاپ کے چلے یہ بات آ ہے کہ وہ چلے تو دوسرے صحابہ نے تم کو کھلایا لیکن وعدہ نہیں دوسروں کی روٹیوں پر نہیں چلے اپنی جان مال بچے نہیں ہوگا تو کریں تو اس طریقے سے بے امباری کو منفی اپنی جان اپنے مال کے ساتھ جد و جہد کرو اور اللہ کے لیے کرو فی سبیل اللہ یہ شرط ہے لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد اعتماد اللہ پر ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی قربانیوں پر اعتماد دو وہ رسول ہی نے یہ بتایا کہ طریقہ حضور کا ہو حضور کے طریقے پر ہو یقین اللہ پر ہو جان اپنی ہو مال اپنا ہو قربانی دے رہے ہو اللہ کے لیے ہو یہ تو ہمارے ذمہ خدا نے کر دیا ہاں؟ اس پر آخر کی ساری باتیں بتا کے آخر میں کیا کہا وہرا تو ہبو نہا نسر اللہ و فتح قریب اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے اس پر خدا کا وعدہ ہو گیا اور مدد کے معنی یہ نہیں کہ مال بہت بڑھ گیا اگر مال بڑھ گیا دین کے بغیر تو قارون ملک مل گیا دین کے بغیر تو فرون نہ مدد کے معنی دین کا آئینہ یاد رکھنا جھوپڑے میں بیٹھ کر اگر دین آیا تو خدا کے مدد سن بغیر بغیر دین کے کروڑپتی بنا تو سمجھو کہ خدا کا غضب ہے مدد نہیں بغیر دین کے اگر کروڑپتی بنا تو خدا کا غضب ہے اور دین داری کے ساتھ چٹنی روٹی کھا رہا ہے تو خدا کی مدد ہے تو مدد خدا کی کب آئے گی جب ہم جان مال قربان کریں اور مدد آئے گی تو کیا ہوگا ادا جان نسر اللہ من فتح وہی سورہ ست میں تو نسر من اللہ فتح قریب کہا اور سورہ نصر میں کیا کہا اذا جا نصر اللہ بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا لوگوں کو جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور لوگوں کو جب تو دیکھے کہ جھوٹ جھوٹ دین میں داخل ہو رہے تو دنیا میں در جھوٹ لوگوں کو دین میں داخل کرنا کب ہوگا جب اللہ کی مدد آئے اور اللہ کی مدد کب آئے گی جب حضور کے طریقے پر اللہ پر یقین کر کے اپنی جان اپنا مار قربان کر کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں جد و جہد کا طریقہ کیا ہوگا یہ میں نے بتایا جہاد اور حج سے دین پھیلتا تھا ان دونوں کا بدل یہ جماعتوں کا نکلنا ہوگا یہ نکلنا بھی جی سال سال بھر کے لیے اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سال سال بھر کے لیے پیدل چلنے کے اپنے نام لکھواؤ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے بالکل مت گھبراؤ نسلوں صدیوں تب جتنا دین پھیلے گا اور اللہ تمہارے بچوں کو بھی بھوکا نہیں رکھے مقدمگی دے دے رہے تمہارے کاروبار اور تمہارا گھر یہ بھی خدا کی مدد سے چلے گا کل کے سور کے بعد کا بیان یاد کر لوں جتنی مقدر کی ہے ملتی رہی اب بولو کون ہے جو ہمت کر کے سال کے لیے پیدل جس نے کل لکھوایا وہ تو نہیں لکھوں گا میں دوبارہ جو آج نیا لکھوایا تو اسی کسی کا لکھوں گا بھائی کھڑے ہو جا لکھنے والا کون ہے ارے بھائی کو لکھنے والا بھی کھڑے ہی رہی ہو ارے بھائی کو لکھنے والا سنا میں آ جاؤ اللہ کو انتظار ہے ادھر آ جاؤ میں کھڑے رہی ہوں جس کا لکھا جائے وہی بیٹھے جس کا لکھا جائے وہی بیٹھے کھڑے رہو بھائی جلدی جلدی ارے پھر مکانی تو آ جائے لکھنے والا تاکہ ان کے ان کے پتے اتنے سمجھ سکے بےچارا ہندوستانی کیا سمجھے گا ادھر آ جاؤ میرے پاس ارے میرے پاس آ جاؤ اللہ کے بندو بھائی سورمن بھائی دیکھو پتے پتے نہیں ہوں گے آتے پتے نہیں ہوں گے تو پھر ہاں لکھتے رہو لندن میں اتنا بڑا لندن کہاں ڈھونڈو گے تالاب کے اندر بچے گا تم جانتے تم لکھو نا بھائی سنابا ان کو لکھنے دو چلو اور تم بولو گے صاحب لندن اور بولو نظیر احمد بننے کے سال پیدا سال پیدا پھر بزرگان مشورہ کر کے بدلنے والے ہاں اور بولو بھائی اللہ مجھے معاف کرے توبہ کر کے بیٹھا تو زیادہ لمبی نہیں کروں گا اللہ مجھے معاف کرے میں <coughs> کے جب لکھا جائے جب بیٹھ اور سلمان میں ان کا بھی لکھنا www.attableek.com The Reviver of